السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں W W W dot M U N A Z A R A مناظرہ ڈاٹ او آر جی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے W W W dot I R C P K dot com اور W W W dot A H L U L H A D double E T H آل الحدیث ڈاٹ نیٹ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں Islamic research centre Rawalpindi Pakistan phone number zero five one four eight three zero three eight six mobile number zero three zero one five six one five double eight one zero zero three four five five zero nine three seven four nine بسم اللہ الرحمن اے لوگ تاغوت کی طرف پیسل لیتا ہے تو لوگوں نے شیطان کی طرف پیسل نہیں لیا شیطان تو آنکھوں پر نظر نہیں آیا ہے بلکہ اس جگہ میں ایک ملا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف پتوی دیتا ہے قرآن و سنت کے خلاف کام کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ تاغت بن گئے اس کے لیے وہ کبھی اپنے آپ کے لحاظ سے تاغوت ہے اور کبھی دوسرے کے لیے تاغوت بنایا جائے گا تو اس لیے میں نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تفسیر نہ کیا ہے آپ کے لیے اور آپ نے کہا کہ تاغوت کی سے صرف شیطان مراد ہے اس اس تخصیص پر دلیل لاؤ آپ اس لیے اس آیت کریمہ میں ہے اے لوگ تحاکم تاغت کرتا ہے تو شیطان کی تخصیص کی وجہ آپ بتاؤ پھر آپ نے کہا کہ حرمین شریفین کا لوگ سب کے سب مقلد ہے یہ بات بالکل غلط ہے کس نے کہا کہ مقلد ہے ہم سب ان شاء اللہ استفتا لکھتا ہو اس جگہ میں اور حرمین شریفین علماء کی طرف روانہ کریں گے تو اس کے جواب انتظار کرو کوئی ایک کس جواب دیتا ہے ہم ایسے لکھتا ہے کہ اے, اے لوگ ایک امام کو پکڑتا ہے اور اللہ رسول کو چھوڑتا ہے تو کیسے وہ جواب انشاءاللہ اللہ تعالی دیتا ہے کہ ایک ایک قسم تقلید حرام ہے میں نے اس سال میں حج میں تھا اس جگہ میں امام حرم صالح ابن حمید نے نماز فجر کے بعد تقلید پر انتہائی رد کیا ہے جو ہمارے قلب کو مسرور کیا ہے تو کیسے کہتا ہے کہ وہ مقلد ہے سدیش سے پہنچو شرم سے پہنچو سارے ابن باس سے پہنچو وہ ابھی وفات ہے لیکن اس کتابوں سے پہنچو اور او علماء سے پہنچو تو وہ مقلد نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کے سارے تواغیت ہیں اور سارے بات کو خراب کرنا ہے ہم علماء کو بہت احترام کرتا ہے ہیں ہم آپ کی احترام کرتا ہے جو آپ مقلد ہے تو ان علماء کی احترام ہمارے دل میں ہے الحمدللہ پھر آپ نے کہا کہ محدثین اور امام ساری کے سارے تواغیت ہے میں نے کس جگہ میں کہا کہ امام بخاری یا امام بہانفا یا ساری امت تواغیت ہے میں نے ایک کہا کہ اے لوگ جو قرآن اور سنت کو چھوڑتا ہے جو ہمارے زمانے میں مقلدین ہے اور تقلید پر مناظری کرتا ہے اور اللہ رسول کو یعنی نیچے کرتا ہے اور امام بافہ کو اونچا کرتا ہے اس کا مناظرہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ امام بافہ کو اونچا کرتا ہے اور قرآن سنت کی اتباع کو نیچے کرتا ہے تو ایسے لوگ تاغت کی تابع ہے ہم ایسے کہتے ہیں اے اے ایماں یعنی امام بنیفا آپ کے لیے تاغوت بن گیا اس لحاظ سے امام بنیفا اپنے آپ کے لحاظ سے تاغوت نہیں ہے لیکن آپ کے لیے تاغوت بن گیا اس لیے کہ آپ نے قرآن سنت کو چھوڑا اس کے لیے اس کے پتوی کے لیے اس کے فکر کے لیے اور اس کی تقلید کی وجہ سے آپ نے قرآن و حدیث کو چھوڑا ہم نے اما کو تاغت کبھی نہیں کہا اور نم محدثین کو کہا میں حاضر ہے اے بہتان ہے آپ نے کہا ابن اشرف اشتہادی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف نہ تھا میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف جو ہے جو ایمن نے کیا ہے وہ اجتہادی ہے اس میں وہ گناہگار نہیں ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم فلاح وجر اجتہد فاختہ فلاح وجر واحد تو ائمہ کے لیے اگر خطا ہو جائے ایک اجر ہے اور اگر حق کو پہنچے تو دو اجر ہے ہم ہمارا عقیدہ ہے کہ امہ کی کی اندر کوئی گناہ نہیں ہے اس کی اللہ رب العالمین نے اس کو دو اجر دیا ہے یا ایک اجر دیا ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ائمہ کرام کی اجتہادات لیتا ہے اور قرآن حدیث ان کو پہنچا ہے اور اس کی کوئی تدبر نہیں کرتا ہے اس کی التفاط نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑتا ہے اور اسے جوابی دیتا ہے کتابوں میں دیتا ہے درسوں میں دیتا ہے تو وہ لوگ تواغیت ہے اور وہ سچی مومن ہے بلکہ کبھی مشرق ہے اور کبھی متدع ہوتا ہے اس میں اندر تفصیل ہے ہمارا دعوی ایسے ہے کرام کو اللہ رب العظمین نے ایک اجر دیا ہے یا دو اجر دیا ہے لیکن مقلدین کے لیے اجر نہیں ہے اس لیے کہ او اعلی عین قصدن اور اختیار کرتا ہے کہ قرآن اور سنت کو چھوڑتا ہے ایک بات آپ ساری مجتہدین کا لفظ استعمال کرتا ہے بات صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ مقلد ایک مشتحد کیا ساری مقلدین کو مشتحد نہیں ہے اب اگر آپ ساری مقلدین کو مانا بس قبر ختم الحمد اللہ وقفا علام اللہ نبی آباد الم آباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ میں نے ابتدا سے مولانا کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر احقاق حق مقصود ہے حق کا واضح کرنا مقصود ہے تو بات بات دلیل کریں جو بات کریں اس کے اوپر دلیل دیں اور سراہد اس کی بتائیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر باقاعدہ اس کی سراحت ہے مودی صاحب نے تین چار تقریروں میں کوشش کی لیکن سرحد نہیں دکھا سکے اور اس تقریر میں مودی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بار بار سراحت کا لفظ کہتے ہیں بار بار سراحت کا لفظ کہتے ہیں بھائی قرآن حدیث میں قاعدے کے لیے مشغول ہوتے ہیں تو مودی صاحب نے مان لیا کہ ہر چیز کی سراحت قرآن حدیث میں نہیں ہے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی سراحت قرآن حدیث میں جن مسائل کی صلاحت قرآن حدیث میں نہیں ہے ان مسائل میں ہم آپ کی تقلید کرنے کے بجائے امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ٹھیک ہے جن کی صلاحت قرآن حدیث میں نہیں ہے یا جو مسائل اختلافیاں ہیں مسائل اشتیادیاں ہیں ان مسائل کے اندر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہیں مسائل اشتہادیہ اور اختلافیہ کے اندر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مودی صاحب نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ مودی صاحب کا دیکھیں جی ابھی تک انہوں نے تکلیف کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی یا میں نے ایک بات کی تھی کہ مولوی صاحب مدئی آپ ہیں آپ کا آپ نے دعویٰ کیا ہے اصول کے تحت مدئی کا فرض بنتا ہے کہ وہ دلیل کی روشنی میں اپنے دعوے کو ثابت کرے آپ نے یہ کہا کہ تقلید کرنا شرک ہے بعض اوقات میں بدت ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے میں نے کہا جب آپ اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ تقلید شرک ہے اور بدت ہے تو میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں کہ میں مسئلے کے حنفی چھوڑ کے اہل حدیث ہو جاؤں گا اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہے اس سے بڑی کوئی ضمانت ہے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مولوی صاحب بھی اس بات کی وضاحت کریں کہ اگر میں نہ ثابت کر سکا تو میں بھی غیر مقلدیت کو چھوڑ دوں گا تو بات ختم ہو جائے گی کے حق ہو جائے گا سیدھی سی بات ہے لیکن اگر کرنا چاہیں پھر میں نے عرض کیا تھا مولوی صاحب سے کہ آپ مہربانی کر کے تقلید کی تعریف کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تقلید ہے کیا چیز ہے آپ تقلید کی تعریف کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تقلید کیا چیز ہے مولوی صاحب نے کہا جی بات یہ ہے کہ تقلید کی تعریف کرنا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے کیونکہ تقلید آپ کرتے ہیں آپ کے ذمہ ہے میرا مولوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ شرک بھی تو نہیں کرتے نا کل آپ جب لوگوں کو شرک سے منع کریں گے اور لوگ آپ سے پوچھیں گے مولوی صاحب شرک کس کو کہتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے مشرقین سے جا کے پوچھو شرک کیا چیز ہے آپ وہاں یہ کہیں گے آپ وہاں وضاحت کریں گے کہ ہاں شرک یہ چیز ہے بھائی اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے اس وقت آپ مشرقین کے پاس ان کو نہیں بھیجیں گے مشرقین مکہ کے پاس کہ جاؤ مشرقین مکہ سے پوچھو شرک کیا ہوتا ہے ہم چونکہ شرک نہیں کرتے ہم بتاتے بھی نہیں آپ کا یہ کہنا بالکل وجا ہے کہ ہم تکلید نہیں کرتے لہٰذا تکلید کی تاریخ بھی نہیں بتاتی یہ تو بالکل ایسے ہی کہ شرک آپ نہیں کرتے آپ یہ کہیں شرک کی تاریخ بھی ہم نہیں بتاتی یہ تو مشرقین بتائیں گے آپ کا بحثیت عالم یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس بات کو واضح کریں گے کہ بھائی تقلید یہ چیز ہے اس کی ہمیں تعریف بتائیں اور تعریف بتا کے اس تعریف کے مطابق قرآن حدیث سے آپ دلائل لے کر آئیں جب آپ قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کرنے سے آجز ہو جائیں گے آپ لکھ کر دے دیں گے کہ میں اپنے دعوے کے مطابق قرآن سے بھی نہیں پیش کر سکا حدیث سے بھی نہیں پیش کر سکا میں آپ تمام حاضرین کی موجودگی میں میں حلف لیتا ہوں کہ پھر اس کے بعد میں جو دعویٰ کروں گا اس کے مطابق میں اس کو ثابت کر کے دوں گا ٹھیک ہے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات بھی ہو وہ بات دلیل طریقے سے ہونی چاہیے مدلل طریقے سے ہونی چاہیے یہ جتنی کتابیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ ساری موری صاحب کی کتابیں ہیں موری صاحب نے کھنگالی ہوئی ہیں موری صاحب نے ان کا مطالعہ فرمایا ہوا ہے موری صاحب کو پتا ہے کون سی کتاب کہاں پہ جی ایک منٹ <laughs> کون سی کتاب کہاں کون سی بات کہاں پہ موجود ہے ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی میری نہیں ہے میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہوا پڑا ہے الحمد ٹھیک ہے جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات بدلیل مانی جائے گی بے دلیل بات نہیں مانی جائے گی اور دلیل کی آپ سراحت بتائیں کہ واقعات اس میں اس کی بات کی سراحت ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ہم اٹھ درمی اور زد کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھو نا قرآن کی آیت پڑھ کے آیت کچھ پڑھنا اور مانا کچھ کرنا اس سے آپ عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن آپ مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے انشاءاللہ مجھے نہیں دے سکتے میں تو اس کی سراحت پوچھوں گا کہ آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کی سراحت مجھے بتائیں جب آپ صلاحت نہیں دکھائیں گے تو اس کے بعد پھر میں اس بات کی ذمہ دار ہوں کہ اس کے بعد جو بات میں کروں میں اس بات کو ثابت کروں اور اپنے چار دلائل کے ساتھ ثابت کروں جو میں مانتا ہوں چار دلائل ٹھیک ہے پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اپنے کثیر کا کال اس لیے پیش کیا کہ اس میں چونکہ انہوں نے کہا تھا مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے کثیر کا کال پیش کرو میں نے بالکل کہا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے آپ اس کا جواب قرآن مجید سے پیش کریں قرآن مجید میں نہ ہو تو حدیث سے پیش کریں حدیث میں نہ ہو تو مفسر کا کول پیش کریں جب جواب قرآن میں آ گیا تو پھر کسی مفسر کی طرف جانے کی ضرورت ہے دیکھو نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو جو بات اپنی مرضی کے مطابق ہے وہ تو ہزم کر لی جو خلاف ہو اس کو ٹھکرا دی جائے خواہ قرآن ہی کے اندر کیوں نہ موجود ہو قرآن نے ایک تفسیر کر دی ہے اور قرآن نے کہا یورید الشیطان آگے خود قرآن نے اسی آیت میں کہہ دیا ہے پھر میں نے کہا تھا کہ شیطان کی وضاحت اس لیے کی کہ شیطان لوگوں کو اللہ رسول سے دور کرتا ہے آئمہ اکرام کو اس آیت کے تحت داخل کرنا یہ بالکل سراسر بے انصافی ہے اور سراسر ظلم ہے کیونکہ وہ لوگ لوگوں کو اللہ رسول سے دور نہیں کرتے بلکہ اللہ رسول کے قریب کرتے ہیں اور الحمدللہ للہ چودہ صدیوں کے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں مقلدین ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں پیش کیا جا سکتا کہ چودہ صدیوں کے جتنے لوگ گزرے ہیں یہ سارے کے سارے یا تو موری صاحب کہہ رہے ہیں یہ سارے مشرق مرے ہیں سارے مشرق مرے ہیں ٹھیک ہے تمام کے تمام میری بات سن لیں جی یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ صدیوں میں جتنے لوگ مرے ہیں سارے مشرق مرے ہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر مودی صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو انہوں نے آیت کی تخصیص کر دی ہے آیت کی تخصیص میں نے نہیں کی ہے آیت کے اندر خود تاود کا معنی موجود ہے خود تاود کا معنی قرآن مجید کی آیت کے اندر اسی آیت میں بالکل اختتام پہ موجود ہے یا تو آپ ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے قرآن جو تفسیر کر میں وہی عرض کر رہا ہوں یہ دلیل آپ قرآن نہیں مانتے نہیں قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے نہیں قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے موری صاحب میں کر یاد ہوں نا کہ میں وہی آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں یا تو آپ کہیں میں قرآن کو دلیل نہیں مانتا تو پھر میں کوئی اور دلیل پیش کروں وہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا پھر بات یہ ہے میں ایک منٹ جی پھر بات یہ ہے کہ مولانا نے یہ فرمایا کہ حرمین شریفین میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے غیر مقلد ہیں حالانکہ سفید جھوٹ ہے بالکل بالکل حرمین شریفین کے لوگ آئمہ اکرام سارے کے سارے الحمدللہ وہ سارے کے سارے امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں کہ سن انیس سو تیئیس کے اندر جس وقت سکوت خلافت عثمانیہ ہوا تھا تو حجاز کا علاقہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھا اس وقت آل سعود کا اور آل شیخ شیخ محمد بن عبد اللہ نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں یعنی سیاسی اور مذہبی طور پہ آپس میں اتفاق ہوا تھا اس وقت جو اصول اور قانون مرتب ہوا تھا اس قانون اور اصول کے اندر باقاعدہ اس بات کی صلاحت شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی کہ اس اسٹیٹ کا یعنی سعودی عرب کا جو مسلک ہوگا وہ مسلک احمد حمبر رحمۃ اللہ علیہ ہوگا باقی تینوں مسالے کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان سب کو ہم حق کے اوپر سمجھتے ہیں لیکن ہم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں یہ باقاعدہ اس اصول کے اندر صلاحت موجود ہے مولوی صاحب کو اگر حوالہ درکار ہوگا تو چونکہ میں تو کتابوں کے بغیر آیا ہوں پنڈی سے حوالہ ان کو میں بھیج دوں گا ٹھیک مولوی صاحب نے اگر مزید تسلی کرنی ہے تو استفتاح یہیں یہی بیٹھے بیٹھے تیار کر لیں ٹھیک ہے یہی تیار کر لیں اور تمام عرب کی جو مجلس علمی ہے سعودی عرب کی اس مجلس علمی کے پاس بھیجا جائے گا جو سارے فکی فیصلے کرتی ہے اس کے پاس بھیجا جائے گا ٹھیک ہے وہاں کے لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ نمازیں پڑھی ہوں گی مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی پورے رمضان کے مہینے میں بیس تراوی ہوتی ہیں یہ آٹھ پڑھتے ہیں پہلا فرق یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ مکہ والے مدینہ والے تین طلاقوں کو تین کہتے ہیں یہ ایک کہتے ہیں دوسرا فرق تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعے والے دن وہ دو اذانے دیتے ہیں دو خطبے پڑھتے ہیں یہ ایک اذان ایک خطبہ دیتے ہیں یہ تیسرا فرق ہے اگر یہ اور وہ ایک ہی ہیں تو فرق کیوں ہے اتنا فرق کیوں ہے اتنا درمیان میں ٹھیک ہے پھر اور جتنے بھی مسائل ہیں یہ فتح ابن تیمیہ یہاں پہ موجود ہے جو سوری ہاں جنازہ جنازہ آپ نے پڑھا ہوگا حج کے موقع پر الحمد وہاں جنازے آتے ہیں اور ایک ایک نماز میں چار چار پانچ پانچ دس دس جنازے ہوتے ہیں آپ نے وہاں جنازہ پڑھا ہوگا چار تکبیر سے جنازہ پڑھتے ہیں اور بے پڑھتے ہیں آشتہ آباز کے ساتھ آپ نے کبھی حرمین شریفین کے اندر نہیں دیکھا ہوگا کہ جنازہ بلجار ہو جبکہ یہ جنازہ بلجار پڑھتے ہیں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ فرق تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اور وہ ایک ہیں ان میں اور ان لوگوں میں فرق ہے ٹھیک ہے وہ لوگ باقاعدہ امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہیں اور باقاعدہ ان کے اصول میں یہ بات درج ہے میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے اور میں اس ثبوت کو بولی صاحب جب چاہیں گے تو میں ان کو بھیج دوں گا آپ حضرات دیکھنا چاہیں گے تو میں آپ کے نام علیحدہ علیحدہ فوٹو کاپی آپ کے نام کی خط لکھ کے انشاءاللہ شاء اللہ بھیج دوں گا تاکہ آپ اس بات کو دیکھ لیں ٹھیک ہے جی باقی بات یہ رہی کہ میں نے عرض یہ کیا تھا مولانا سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہمارا جو زیر مبحث جو ہمارا موضوع بحث ہے جو مسئلہ وہ تقلید شخصی کا ہے اور تقلید شخصی کے متعلق مولوی صاحب نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ یہ شرک ہے اور بعض اوقات بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے یہ بات انہوں نے کی ہے میں نے کہا اس پہ ایک دلیل آپ پیش کر دیں نبی کریم قرآن مجید سے کوئی آیت نبی کریم صاحب سے کوئی حدیث تو میں ان شاء اللہ اسی وقت اس کو تسلیم کر کے اپنی بات کو چھوڑ دوں گا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا الحمد للہ رسول آباد مری صاحب نے اپنے دعوی پر کوئی دلیل نہیں لایا صرف ہماری جو احادیث میں نے بتایا اور جو قرآن کریم کی آیاتیں میں نے بتایا یا علماء کرام کے اقوال کو پیش کیا تو اس کی غلط کرنا اس کے کام ہے کہ یہ غلط ہے اس کا سراہد نہ ہے اے اے نہ نہ ہے ہے تو میں انشاءاللہ اللہ پہلے اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دلائل تقلیدی شخصی پر لاؤ کہ اے تقلیدی امام بہانی پر فرض ہے یا واجب ہے یا ضروری ہے علماء پر ضروری ہے یا عوام پر ضروری ہے آپ نے اے عوام کو لے لیا ہے کہ امام بانی پسی یعنی نہ باغو امام بانی کی تقلید کرو امام بانی کی پیروی کرو آپ کا اور شافی کا چھوڑو اور قرآن اور سنت کے اتباع کو آپ دعوت نہیں دیتا ہے آپ کی تقریروں میں ہمیشہ یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ امام بہانے پر بہت بڑی شخصیت رکھتا ہے ویسے ہے ویسے ہے ایسی پت کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ تقلید جو عوام میں رائج ہے جو آپ کے اندر رائج ہے میں آپ کے ساتھ اس پر بات کرتا ہوں کہ اے تقلید جو آپ کرتا ہے اور اے لوگ عوام کرتا ہے کہ جس کی ایک حدیث بتائیں ہم کہ آ جاؤ بخاری میں حدیث ہے کہ رفع دین کرو مثلاً یا پلانی مسئلہ پر عمل کرو یا اے کرو تو کہتا ہے کہ ہم مذہبی لوگ ہیں ہم امام بنفا کی تقلید کرتا ہے ہمارے لیے اے نہیں ہے حدیث اور قرآن ہم کے لیے نہیں ہے مقلد کے لیے قرآن حدیث نہیں ہے تو آپ مقلدین نے لکھا ہے کہ قرآن حدیث مقلد کے لیے نہیں ہے تیوبندیوں نے بھی لکھا ہے آج میں پتاوان بھی ہے کہ قرآن اور حدیث مقلد کے لیے نہیں مقلد کے لیے صرف تقلید امام ہے تو ہم ہم کے لیے آپ کے لیے چاہے کہ اس پر دلائل لاؤ کہ تقلید اما یا تقلید امام بہانے پا سارے اما کی تقلید نہ جگہ آپ کو سارے اما کو تقلید نہیں مانتا ہے امام پا کی تقلید پر دلائل لاؤ آپ نے ابھی تک ایک دلیل پیش نہیں ہے کیا صرف ہمارے دلائل کے اندر تحریف اور تقلید کرتا ہے فقط اور یہ سری ہے لیکن آپ سری سریح لفظ بتاتا ہے کہ سریح بتاؤ سر میں کہتا ہوں کہ آپ مسائل غیر منصوصہ میں مسائل اشتہادی میں فقہ حنفی کے اندر سراحت بتاؤ کہ جہاز میں نماز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے فقہ حنفی میں بتاؤ کہ اس سراحت مجھے قال ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ جہاز میں جہاز میں نماز ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے تو اس سراحت اب بتاؤ تو سراحت سراحت کے بعد چھوڑو اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر قواعد ہے قواعد کے اندر جو چیز آتا ہے تو اللہ رسول کے حکم ہوتا ہے جو میں نے پہلے مثال بیان کیا ہے کہ چرس قرآن حدیث کے اندر اس کی ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے اے مثال چرس کی ذکر نہیں ہے نسوار کی ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن قرآن حدیث میں آتا ہے کہ کل مسکر خمر ہر نشی چیز جو ہے وہ شراب ہوتا ہے وہ کل مسکر حرام تو اس کے قاعدہ کے اندر نسوار اور سگریٹ اور چرس اور ساری کی ساری چیز یہ آتا ہے تو ایک شخص اگر مجنون ہو جائے تو یہ کہتا ہے کہ چرس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور نسوار کا ذکر نہیں ہے تو کہاں سے ثابت ہے اللہ اور رسول پر جھوٹ مارتا ہے تو اس کے بعد دیوانوں کے بات ہے مجنونوں کی بات ہے اور اے علماء کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک قید نازل کیا ہے ایک ہدایت کی کتاب کے نازل کیا ساری امت کے لیے نازل کیا ہے قرآن کریم ذالک الکتاب اور یہ ساری امت کے لیے ہدایت ہے تو اس لیے جو مسائل امت کے لیے آتا ہے تو قرآن کریم اس کی قرآن کریم کے اندر اس پر دلیل موجود ہوتا ہے اور حدیث میں بھی ہے جو میں انشاءاللہ بتاتا ہو لیکن آپ اپنے موضوع سے بانگتا ہے اس لیے وقت توڑا ہے بارہ بجے تک آپ نے کہا ہے اور تین ہاں تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے موضوع پر آ جاؤ میں آپ کی ان شاء اللہ تعالی مسائل کے یعنی آپ کے سوالات کا پہلے جواب دیتا ہوں پھر دلائل بیان کرتا ہوں جو میں نے الان ابھی تک میں پہنچا نہیں ہے دلیل کے تک آپ نے کہا ہے کہ جن مسائل میں قرآن اور حدیث میں سراد نہیں ہے ہم امام ابو حنیفہ کی تقریر کرتا ہوں آپ کی تقریر نہیں کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو ہمارا تقلید کرو میں کہتا ہوں کہ اللہ رسول کی پیروی کرو وہ کون سی مسائل ہے جو امت کے لیے ضروری ہے اور امام ابوانی نے بتایا ہے اور قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ بتاؤ جو مسائل جو اللہ رسول نے نہیں بتایا قرآن و حدیث میں نہیں ہے امام ابو عنیفہ نے بتایا ہے اور وہ امت کے لیے ضروری ہے اور اللہ اور رسول نے قرآن و حدیث میں ذکر نہیں کیا ہے وہ مسائل جو ضروری ہے وہمی مسائل چھوڑو وہ مسئلہ جو ضروری مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو بتاؤ آپ نے کہا کہ تقلید کی تعریف کرو اور پھر شرک کی مثال آیا لایا آپ نے کہا کہ شرک لفظ قرآن کریم یعنی اگر تو شرک پر رد کرتا ہے شرک کی تعریف مشرقین سے پوچھو آپ نے کہا میں کہتا ہوں کہ تقلید کی لفظ قرآن و حدیث میں اتباع کی جگہ میں استعمال نہیں ہے کہ تقلید کرو اور شرک کے لفظ استعمال ہے تو ہم پر واجب ہے کہ شرک کے لفظ تشریح کرو لیکن تقلید کی وضاحت کرنا ہم پر واجب نہیں ہے میں جب آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہے اور امام بنبے کو لیتا ہے تو میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ آپ خطا پر ہے آپ بدت پر ہے آپ ضلالت پر ہے میں یہ کہتا ہوں تو اس کے دلائل میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ جو قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے اور ایک امام کو لیتا ہے تو وہ شخص بے ہے بعض اوقات میں مشرق ہے اس کے دلائل اندر ہم کے ساتھ ہے الحمدللہ پھر آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں جو قرآن کریم میں جو چیز آیا ہے تو مفسر کی عجد نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے جو یہ تفسیر کیا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اگر کہ انہوں نے یہ تفسیر صحیح کیا ہے تو ہمارا بات صحیح اگر غلط ہے تو اس کی تقلید ثابت کرو کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی معنی کیا ہے کہ کتاب و سننا ابن کثیر رحمۃ اللہ اگر اے معنی غلط کیا ہے تو اس کو ثابت کرو پھر آپ نے پوری تفصیل کا ذکر کیا ہے کہ ساری امت مقلدین ہے اور اے شرک میں گیا ہے میں کہتا ہوں کہ کس نے بتایا کہ ساری امت مقلد تھے بلکہ اے امت کے اندر جو حق تھے وہ حدیث تھے میں اس پر تاریخ کو پیش پیش کرتا ہوں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث والا تھا صحابہ کرام قرآن حدیث والا تھا ائمہ اربعہ قرآن حدیث والا تھا تابعین اور اتباع تابعین قرآن حدیث والا تھا اے چوتی صدی میں پیدا ہوا ہے جو میں نے شاہ اللہ رحمۃ اللہ عبارت کو پیش کیا ہے اور پھر انشاءاللہ دوسری عبارتوں کے بھی پیش کرتا ہو جو بہت ساری لمبی چیزیں ہیں انشاءاللہ کہ اے صحابہ کے دور میں اے نہ تھا اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چوتھی جلد میں کہ کل قول و فعل لم يثبت عن الصحابہ فهو بدعہ جو چیز صحابہ کرام کے سے ثابت نہ ہو جو کل قول مطلب جڑی کل قول ہر بات اور ہر فعل جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے تو او بدعت ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ابن کثیر رحمۃ اللہ نے چوتھی جلد میں احقاب میں لکھا ہے کل قول و فعل اور اے آیت کریمہ سے استنباد کیا ہے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ساری امت کے لوگ مقلد نہیں رہتے اور جو مقلد تھے تو اس کی ہم بحث نہیں کرتا ہے اس لیے کہ فرعونی دلیل ہے فرعون نے کہا ہے علیہ السلام کو فما بال القرون پہلے پیڑوں کا کیا حال ہے تو علیہ السلام نے جواب دیا ہے کہ علم عند ربی میں بھی ایسے کہتا ہوں کہ جو لوگ مرا ہے تقلید پر یا غیر تقلید ہم اللہ کو اسپر کرتا ہے کہ وہ سچ ہے یا غلط ہے یا معذور ہے یا غیر معذور ہے یا جاہل تھے عالم تھے ہم پر نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ بات کرتا ہے اور ہمارے کے لیے جو قرآن سنت کی ثابت کیا ہے ہم اس کے اندر بات کرنا ہے ہمارے مردوں کی بات نہیں ہے بھائی تو آپ کی یہ بات خطا ہے کہ ساری امت مشرق مرے ہم نے نہیں کیا کہ مشرق ہے مرا ہے پھر آپ نے تفصیل کیا کہ سعودی اور محمد بن عبد الحاب نے بات کیا ہے کہ ہم احمد بن حمل کا مذہب چلا ہے تو میں کہتا ہوں پھر آپ نے علی حدیث اور سعودی اندر سعودی کے علماء کے اندر فرق بیان کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سعودی کے اندر مقلدین بھی ہے لیکن الحدیث بھی زیادہ ہے وہاں کے علماء الحدیثوں الحدیث کے مذہب کے مطابق پتوی دیتا ہے اور اگر آپ استفتاح کرے کہ ایسے تقلید جو ہمارے ملک میں رواج ہے اے جائز ہے یا نہ انہوں انہوں نے نے وہاں پہ علماء جو ہے انہوں نے کتابی لکھی ہے اس کے رد پر ہم نے نہیں ہلایا اس لیے کہ وہ اس دور کی علماء ہے اور آپ نے بعض مثالی ذکر کیا ہے کہ وہ جنازہ کی کرتا ہے اور خفیہ کرتا ہے اور جہری اور فلان افلان میں کہتا کہ خفیہ جنازہ بھی سنت ہے اور جہری جنازہ بھی حادث میں آیا ہے دونوں جائز ہے اور آپ نے کہا کہ تراوی وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آٹھ تراوی سنت ہے اور باقی نفل ہے جو بیس طرح کرتا ہے وہ جائز ہے ہم نے نہیں کہا کہ بدعت ہے ہم نے نہیں کہا کہ تیس رکاتی بدعت ہے آٹھ رکاتی سنت ہے باقی نفل ہے نفل میں جائز ہے ہمارے اور ان کے اندر اختلاف نہیں ہے اس میں پھر آپ نے اذان کی بات کیا ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اذان جمعہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان کو ایجاد کیا ہے وہ حق بات ہے وہ سنت عثمانی ہے ہم اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں اس کے رد نہیں کہتے لیکن اذان عثمانی کی مطلب کیا ہے اذان عثمانی کا مطلب یہ تھا کہ لوگ بازار میں تھے اور ان کی اذان نہیں پہنچتے تو اس انہوں نے ایک اذان اس لیے ایجاد کیا ہے کہ لوگ یعنی وقتی آ جائے نماز کے لیے اگر آبی ضرورت ہو آبی تو یہ اذان جائز ہے ہم کہتے ہیں اگر ضرورت ہو تو جائز ہے اگر ضرورت نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو ہمارا مقصد یہ ہے اگر ایک مسجد ہے ایک گلی کے اندر ہے اور ایک شخص بازار میں جائے اور وہاں پہ اذان کیا ہے اور دوسرے اذان یعنی مسجد کی دروازے پر کہ تو اے سنت کے مطابق ہے اور جو دو اذانی مسجد کے اندر کرتا ہے تو اے بدعت ہوتا ہے اذان عثمانی سے بھی خلاف ہے اور اذان نبوی سے بھی خلاف ہے یہ خبر مقصد دا چې د عثمان رضی الله عنه چې اذان ایجاد کړ په بازار کې کو تاسو ولې بازار کې نه کوي دا خو د اذان عثماني خلاف شي په بازار کې به دا اذان کوي نو الله به د عثمان په سنت باندې عمل لازم او چې ضرورت وي الله چې ضرورت نه نو د عثمان د اذان عثماني باندې عمل کول نشته د نبی رسول الله صلی سنت زموږ لپاره کافی دی نو دا یہ باتی جو سعودی کے اندر ہوتا ہے ہمارے خلاف نہیں الحمدللہ اور پھر ہمارا بات یہ ہے کہ ہم سعودی غیر سعودی پر مکلف نہیں ہے بھائی ہم قرآن و سنت کی پیروی پر مکلف ہے قرآن و سنت کی پیروی ہم کرتا ہے اگر سعودی میں ایک شخص ہے قرآن سنت کے خلاف کرتا ہے تو ہمارا دلیل نہیں ہے اور ہمارے پر دلیل اس لیے کہ وہ ہمارا اما نہیں ہے ہمارا اما محمد رسول اللہ ہے صحابہ کرام ہے تابعین ہے وہ ہمارا اما ہے تو اس لیے آپ کی بات صحیح نہیں ہے جو آپ نے اعتراض کیا ہے میں انشاءاللہ شاء آپ دلائل لاتا ہوں تقلید کی رد پر اور تقلید کی ابتال پر میں نے پہلے دلیل ذکر کیا ہے جی بالکل مجھے دو منٹ زیادہ دے دیں الحمد للہ بات یہ ہے کہ نہ آپ اپنے موضوع کی دلائل پیش کرتے ہیں نہ وہ آپ اپنے موضوع کی دلائل پیش کرتے ہیں آپ ایسا کرو کہ اول موضوع ابھی تک وہ نہیں وہ کہتا ہے کہ آپ مدئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ مدئی ہیں اب یہ فیصلہ کرو کہ مدئی تم میں سے کون ہے ہاں؟ اس کے بعد جی، یہ فیصلہ تو دیکھے نا ہاں۔ ایک منٹ جی ایک منٹ جی، فیصلہ ہو جائے نا مدئی آپ ہے یا وہ ہے مودی صاحب نے کہا نا کہ میرا یہ دعویٰ ہے یہ سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کیسٹ بھی گواہ ہیں انہوں نے خود کہا کہ کیسٹ سالس ہے تو چلو کیسٹ کو سالس مان لیتے ہیں مولوی صاحب نے کہا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ تقریر شخصی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ بعض اوقات شرک ہے اور بعض اوقات بدت ہے میرا یہ دعویٰ ہے میرا تو دعویٰ کرنے والا مدعی ہوتا ہے نا مدعی ہوا نا سیدھی سی بات ہے تو مولانا مدعی ہیں اس بات کے میں نے عرضی کیا تھا کہ مولانا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے ٹھیک ہے کہ تقلید شخصی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے بلکہ شرک ہے بعض اوقات اور بعض اوقات بدت ہے اس کو میں قرآن حدیث سے ثابت کروں گا میں نے کیا تھا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو آپ ثابت کریں جب آپ ثابت کر لیں گے قرآن حدیث سے سراحت کے ساتھ تو میں مان لوں گا مجھے انکار کوئی نہیں ہے جب آپ ثابت نہ کر سکے آپ لکھ کے دے دیں گے کہ میں اپنے دعوے کو اپنی دلیل کی روشنی میں ثابت نہیں کر سکا تو پھر میں اپنے دعوے کو قرآن حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا ایک منٹ جی میں نے دعویٰ بیان کر دیا اپنا میں نے یہ کہا تھا کہ تقلید شخصی واجب ہے ٹھیک ہے میں نے یہ بات کہی تھی اپنی پہلی تقریر کے اندر کہ تقریر شخصی واجب ہے ٹھیک ہے کیسے موجود ہے جی جو سالے سے ہمارے اب کہہ دیا نا اچھا ٹھیک ہے جی اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو موضوع بحث جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے مولوی صاحب اپنے دعوے کے مطابق قرآن مدید یعنی قرآن سے اور قرآن مجید سے اور حدیث رسول اللہ سے دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہو رہا میں نے یہ کہا ہے کہ صرف قرآن کی آیت پڑھ لینے سے ہی دلیل نہیں بن جاتی جب تک اسے ثابت نہ کیا جائے طرز استدلال بھی ہوتا ہے نا جو محلے استدلال ہے وہ بھی پیش کیا جاتا ہے اور جو باتیں ثابت ہو رہی ہیں جس جگہ سے جس طرح ثابت ہو رہی ہیں ان چیزوں کو باقاعدہ واضح کرنا پڑتا ہے میں نے مولوی صاحب سے یہی عرض کیا تھا کہ صرف قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لینے سے ہی کوئی آدمی یہ نہیں جیسے عمر مطلب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں منکرین تقریر کا فتنہ اٹھا تھا تو انہوں نے قرآن سے اور حدیث سے دلائل لائے تھے عمر وزیر نے ان کو بلایا اور بلا کے ان سے پوچھا کہ تم جو انکار کرتے ہو تقدیر کا کیا دلیل ہے تمہارے پاس تو انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی نبی سم کی حدیثیں پڑھی تو آپ آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا کہ تم بھائی قرآن کی یہ آیتیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے پڑھی یہ حدیثیں جو تم پیش کرتے انکار تقدیر کے اوپر یہ حدیثیں سب سے پہلے صحابہ کرام نے سنی ہیں لیکن قرآن کی عنایتوں سے اور نبی سم کی ان حدیثوں سے وہ مطلب صحابہ نے نہیں نکالا جو تم نکال رہے ہو یہی تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھ لینے سے مدعا مقصود ثابت نہیں ہوتا جب تک اسے ثابت نہ کر دیا جائے میں نے مولوی صاحب سے یہی عرض کیا کہ آپ جو دعوے کی روشنی میں دلائل دے رہے ہیں آپ ان دلائل سے اپنے مدعا کو اپنے مقصود کو ثابت کریں اگر آپ ثابت نہیں کر سکے آپ اپنے دعوے سے رجوع کر لیں کہ میں نے جو کہا ہے کہ یہ بدت ہے یہ بالکل غلط ہے میں نے دعویٰ غلط کیا ہے تو پھر تو بات ہے پھر میں نے مودی صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک چلو ان کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن ابھی تک جو بات ہے تقلید شخصی کی تعریف کے بارے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ تقلید شخصی کی طرح تعریف کر دیں کہ جس کو آپ شرک کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو ہم شرک کہہ رہے ہیں اس چیز کو ہم شرک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس چیز کو ہم شرک کہہ رہے ہیں پھر اس چیز کو قرآن حدیث سے ثابت کر دیں تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں ہمارے ہاں تو کوئی اس لڑائی جھگڑے کی تو بات نہیں ہے نا میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو قرآن حدیث سے ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے اس چیز کا نام جو ہے وہ تقلید ہے اور اس کو قرآن نے بھی شرک کہا ہے اور اس کو نبی سم کی حدیث نے بھی شرک کہا ہے لیکن بات دلیل مانی جائے گی بے دلیل بات بات مانی جائے گی بالکل واضح ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ نہیں کہ آیت پڑھ لی اور آیت پڑھنے کے بعد مدعا ثابت ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا لیکن زور سے کھینچ تان کے اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے اس طریقے سے مدعا ثابت نہیں ہوتا جب تک اسے صحیح طریقے سے ثابت نہیں کیا جائے اچھا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے چونکہ ابھی جو بات کی ہے اس میں مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مسائل منصوصہ میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ مقلد کے لیے قرآن حدیث ضروری نہیں دیکھیں یہ متعی ہیں یہ دلائل دیں گے ان کے دلائل میں جو نقص ہوگا جو غلط استدلال ہوگا میرا کام میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس غلط استدلال پہ آپ کو متنبع کروں کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے استدلال غلط کر رہے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے ابھی ٹھیک ہے اس لیے مودی صاحب کا یہ بار بار کہنا ہے کہ یہ دلیل نہیں دے رہے میرا نمبر دلیل دینے کا آئے گا تو میں دوں گا دلیل ابھی تو آپ کا نمبر ہے آپ جو دلائل دیتے ہیں ان دلائل سے جو غلط استدلال کر رہے ہیں وہ غلط استدلال بتانا عوام کے لیے میرا فرض ہے کیونکہ یہ دھوکہ عوام کو دیا جا سکتا ہے مجھے نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا کہ یہ آج پڑھ کے آپ نے استدلال غلط کیا ہے ابھی تو میں اس کے اوپر چرا کر رہا ہوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقلد کے لیے قرآن و حدیث نہیں ہے مقلد کے لیے میرا موری صاحب سے یہ سوال ہے کہ مولانا آپ ہماری کوئی ایک مستند کتاب بتائیں جس میں اس بات کی صلاحت ہو کہ ہم نے یہ لکھا ہو یا کسی شافی نے یا کسی مالکی نے یا کسی حملی نے یہ لکھا ہو کہ مقلد کے لیے قرآن حدیث پہ مقلد کے لیے قرآن حدیث نہیں ہے مقلد کے لیے قرآن حدیث پہ چلنا ضروری نہیں ہے اس معنی کے اندر کہ وہ قرآن حدیث کا منکر ہے قرآن حدیث کا جیسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن حدیث کے منکر ہیں آپ امام حدیفہ کی بات مانتے ہیں مولوی صاحب نے یہ جو بات کہی ہے ہماری کسی مسترد کتاب سے یہ ثابت کر دیں کہ ہاں آپ کی فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن اور حدیث مقلد کے لیے ضروری نہیں ہے قرآن اور حدیث مقلد کے لیے نہیں ہے اس معنی کے اندر کہ مقلد قرآن حدیث کا منکر ہوتا ہے اس معنی میں پیش کر دیں میں یہی اپنی شکست لکھ کے دے دیتا ہوں اور میں توبہ کروں گا کہ ایسی تقلید پہ میری لانت ہے ٹھیک ہے بات واضح ہے نا ٹھیک ہے کسی بھی کتاب سے پیش کریں پھر مولوی صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں جی دیکھو جی جہاز میں نماز پڑھنا جہاز میں نماز پڑھنا جہاز میں نماز پڑھنے کے اوپر ہمارے ہمارے سے کوئی دلیل پوچھے تو ہم کہاں سے دلیل لائیں گے میں نے مودی صاحب سے یہی عرض کیا تھا کہ مودی صاحب مسائل منصوصہ میں تقلید نہیں ہوتی مسائل غیر منصوصہ میں تقلید ہوتی ہے مسائل اشتہادیہ میں تقلید ہوتی ہے مودی صاحب خود اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر مسئلے کی صلاحت قرآن حدیث میں نہیں ہے خود مانتے ہیں ہر مسئلے کی سراہد قرآن حدیث میں نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہر مسئلے کی صلاحت قرآن حدیث میں نہیں ہے اور مولوی صاحب ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عامی کے لیے بھی تقلید کرنا بالکل شرک ہے عامی کے لیے بھی تقلید کرنا یعنی عامی سے مراد آپ لوگ ہیں آپ کے لیے بھی تقلید کرنا شرک ہے آپ کے لیے بھی تقلید کرنا جو ہے یہ بدت ہے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو صورت فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے مہربانی کر کے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں جن کو عامی لوگوں میں علماء بھی نہیں عامی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو صورت فاتح کا ترجمہ آتا ہے مہربانی کر کے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں ایک دو تین الحمد شریف الحمد للہ رب العالمین الرحمان اچھا ٹھیک ہے ایک ٹھیک جزاکم اللہ ایک منٹ جی اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں ایک منٹ بات سن لیں جی آپ آپس میں بات نہ کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں پورے قرآن کا ترجمہ آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں عام ہی لوگوں میں جن کو پورے قرآن کا ترجمہ آتا ہے ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں اب جس آدمی کو پورے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا آپ خود مولوی صاحب اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہیں کہ جس آدمی کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا وہ قرآن حدیث سے مسئلے نکال سکتا ہے جی اور کہتے ہم ہی کے لیے تکلیف نہیں ہے جب خود مان رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں مسائل کی صلاحت نہیں عام لوگوں کو تو قرآن کے ترجمے کا بھی پتا نہیں تو قرآن سے قرآن کے اندر چھپے ہوئے مسائل کا استخراج وہ لوگ کیسے کریں گے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بےدینی کا گیٹ آپ کھول رہے ہیں لوگ اس کی وجہ سے بےدین ہو رہے ہیں ہر آدمی اپنی رائے کے مطابق کہتا ہے جی میں قرآن کو زیادہ صحیح سمجھاؤں اور بھائی تو کیا صحیح سمجھا ہے جو آدمی قرآن مجید کے روف تجی سے بھی واقف نہ ہو وہ کہ میں قرآن کو زیادہ سمجھاؤں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عامی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر مولوی صاحب نے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں جانتے حدیث مبارکہ کا ترجمہ بھی نہیں جانتے اب ظاہر بات ہے انہوں نے دین پہ چلنا کہ نہیں چلنا دین آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ضروری ہے نا آپ خود قرآن حدیث سے مسائل نہیں نکال سکتے تو آپ دین پہ چلنا چھوڑ دیں گے جی نہیں دین پہ چلنا چھوڑ دیں گے کیونکہ دین پہ تو وہ چلے گا نا بکول مولوی صاحب کے جو قرآن حدیث کو سمجھتا ہے آمی کے لیے بھی تکلیف ضروری نہیں ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی عامی ہے جو قرآن حدیث سے مسائل کو نہیں نکال سکتا اب ظاہر بات ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کی بات مان کے چلنا ہے کہ نہیں چلنا خود اپنی بات چلائے گا تو گمراہ ہوگا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے نا بھائی دیکھو نا اگر ایک وکیل آتا ہے اور وکیل آ کے ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تیرا نسخہ غلط ہے تو وکیل ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے دماغ کا علاج کراؤ تمہارا کام ہے قانون کو بیان کرنا ڈاکٹری نسخوں کو بیان کرنا یہ تیرا کام یہی بات کہے گا ڈاکٹر جا کے وکیل کے اوپر جرا کرے تو وکیل یہی کہے گا کہ بھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کام نسخے لکھنا ہے قانون کی منہ شگافیاں بیان کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے ایک ٹماٹر بیچنے والا اگر آ کے کسی انجینئر کے پل کے اندر غلطیاں نکالے انجینئر صاحب کو کہے تو نے سریا کمزور ڈالا ہے تو نے سیمنٹ تھوڑا ڈالا ہے انجینئر کیا کہے گا جا جا کے اپنا کام کر تیری یہ فیلڈ نہیں ہے تیرا یہ <clears throat> میدان نہیں ہے ہر میدان کے اندر جو ماہرین فن ہوتے ہیں ان کا اتباع کیا جاتا ہے ان کے پیچھے چلا جاتا ہے ان کی بات مانی جاتی ہے ان کی بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کی دلیل بھی نہیں مانگی جاتی کہ اس کی دلیل کیا ہے ٹھیک ہے اس کا اتباع کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلا جاتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولوی صاحب خود اس بات کو مسلم سمجھتے ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر بات کی صلاحت صلاحت قرآن قرآن حدیث میں نہیں جب ہر بات کی اگر ہو تو پھر عام ہی آدمی قرآن سے مسئلہ نہیں نکال سکتا صلاحت ہو پھر بھی نہیں نکال سکتا اور نہ ہو تو کتنا مشکل کام ہے ٹھیک ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہے تو پھر بھی یہ لوگ قرآن حدیث کو نہیں جانتے اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی کا اتباع اور تکلیف تو کرنی ہے نا جی ٹائم ختم ہو گیا ہاں، ٹھیک ازه زه تو شو دي صبر وکړه زه دته ان شاء ها د د جواب داد ان شاء الله ها بعد سن ان شاء الله انہوں نے انہوں نے امانا کوم دلیل دی کنه کوم دلیل هغه مخکې کو دا کوم خبرې چې دا بلا ضرورت ذهني عقل دی ذهني عقل پیژنې هغه برتریا سلول دی او د عوام توجه بل خبرې د ګرځول دي دا دا خبرې غلط دي دومره کاته کار وکړه چې تا ته کوم تا ته کوم خبر مونږ په دې ګوره مونږ په دې پوي فقه دلیل دته پیش کوم دغه په خبره اساس منی دو ویل کنه انہوں نے کہا کہ تقلیب واجب ہے انہوں نے کہا صبر کرو صبر کرو انہوں نے کہا عثمان ٹیم خراب کر انہوں نے کہا کہ تقلید واجب ہے میں کہتا ہوں کہ مقلد ہے مقلد فتح نہیں دیتے ہے مگر امام بنی پس دیتا ہے تو امام بانی فرحمۃ اللہ سے ثابت کرو کہ انہوں نے کہا ہے کہ تقلید میرا تقلید امت پر واجب ہے یہ ثابت کرو انہوں نے کہا کہ تقلید واجب ہے اور آپ مقلد ہے مقلد کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے دلائل لیتا ہے اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث جانتے نہیں ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے تقلید کو اختیار کیا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے تقلید کو اختیار کیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ امام ابو عفا رحمتہ اللہ علیہ سے ثابت کرے گا کہ وہ کہ تقلید کہ تقلید واجب ہے تقلید میرا تقلید ساری امت پر واجب ہے ثابت کرو میں ثابت کرتا ہوں کہ امام بانی پر رحمت اللہ علیہ نے اپنے تقلید سے منع کیا ہے اے مقلدین امام بانی پر بھی نہیں ہے اس لیے شامی ہے شامی میں لکھا ہے اے مستند کتاب فقہ حنفی کے اندر چوالیس صفحہ ہے اس کے اندر ہے شرح الہدایہ چھیالیس دیکھا نا چھیالیس دے چھیالیس عن شرح لابن ما ونسه اذا صح صح صح الحديث وكان وكان على على خلاف خلاف المذهب المذهب عمل عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقرنا كون بالعمل به فقد قال جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور وہ مذہب کے خلاف ہے تو حدیث پر عمل ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ یقون ذالک مذہب ولا مقلد عن کون اے حنفیت سے نہیں نکلتا ہے اس پر اس لیے کہ امام بانی پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی جب حدیث صحیح ثابت ہو تو اس پر عمل کرو میرا مذہب ہے تو امام بانی پر اللہ علیہ غیر ایمت سے اے منقول ہے وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة ونقله ابن الإمام الشعراني أيضا الإمام الشعراني على الأئمة الأربعة ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنزل في مشروع معرفة حكمها ومن سوء إلى آخر ما قال तो इस عبارत से मालूम कि इमाम हनीफा ने ये बात कही है कि मेरी तकलीद ना करना ایک ایک एक ये देख इजा सह हदीस पर मजहब इसका क्या माना है آپ آپ یہ ثابت کرو کہ امام بنیفی نے فرمایا کہ ہماری تقلید کرو یہ ثابت کرو آپ کہا ہے کہ تقلید واجب ہے آپ نے کہتا ہے آپ کہتا ہے کہ تقلید واجب ہے یا نہ تقلید واجب ہے یا نہ دے واجب واجب ہے یا کہتا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں کہتا رہوں گا میں عرضی کرتا ہوں صبر کرو صبر کرو آپ نے کہا ہے کہ تقلید واجب ہے اور آپ مقلد ہے یا غیر مقلد ہاں آپ مقلد ہے امام ابن پسی ثابت کرو کہ انہوں نے کہا ہے کہ تقلید واجب ہے یہ فقہ میں دیکھو دکھاؤ اے ساری کتاب فقہ کی موجود ہے ہاں۔ ہاں، لکھو ہاں امام پسی ہاں ہاں میں دکھاتا ہوں لیکن آپ دکھاتا دیکھو یہ دکھاؤ کہ امام ابنیفر احمد اللہ نے کہا ہے کہ تقلید واجب ہے اے امام ابانی فنی کہاں کہاں ہے اے فقہ کی کتابیں موجود ہے امام ابانی فنی کبھی ایسے نہیں آپ مقلد ہے میں آپ میں نے اے عبارت پڑھا ہے پھر میں آتا ہوں انشاءاللہ عبارت کے اندر ہاں اے بھی وصولی ہے بھائی آپ کی تو اس جگہ میں اے ثابت ہوا کہ اما فنی کہتا ہے کہ حدیثوں کی اقتدا کرو اذا صحیح حدیث مذہبی کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ جب حدیث صحیح آپ کو پہنچا جائے اگر میری واسطے سے نہ ہو دوسرے کے واسطے سے ہو اس پر عمل کرو اے میرا مذہب ہے اس لیے کہ میرا مذہب قرآن و حدیث کی اتباع ہے امام بنفی کی مذہب کی کیا ہے قرآن و حدیث کی اتباع اور آپ کہتا ہے کہ حدیث جب امام بنفی کے قول کے خلاف آ جائے تو ہم اس حدیث کو چھوڑتا ہے تو امام بنفی کی مقلد کی ہے نہیں آپ عقیدہ میں بھی امام بنیفہ کی مقلد نہیں ہے اور احکام بھی نہیں ہے اس لیے کہ امام بنیفہ کی عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور آپ کی عقیدہ ابو منصوری ماتوریدی کی طرح ہے آپ نے کیا وجہ ہے کہ آپ نے امام بنیفہ میں عقیدہ میں چھوڑا ہے میں انشاءاللہ تفصیل کرتا ہوں یہ عقائد علماء دیوبند ہے عقائد علماء دیوبند کا کتاب ہے اس میں دو سو تیرہ صفحہ پر لکھا ہے میں اردو میں انشاءاللہ عربی ترجمہ کرتا ہوں کہتا ہے اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کرے جانا چاہے کہ ہم اور ساری جماعت ہمارا یعنی دیوبندی بحمد اللہ فروعات میں مقلدی ہے مقلد ہے اور مقتدائی خلق حضرت امام بنی پر رحمۃ اللہ علیہ میں ثابت کی اور اصول اور اعتقادیات میں پیروی ہے پیرو ہے امام ابوالحسن اور شہری امام اب منصور ماتوری دی کی اور طریقہ صوفیہ میں دوسروں کی طرف انہوں نے علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ ہم امام بنیفا کے عقیدے میں نہیں مانتا ہے اور تصوب میں بھی نہیں مانتا ہے ہم صرف ابو منصور ماتوریدی کی طرف جانا ہے عقیدہ میں اور تصوب میں دوسروں کی طرف نقش بندی وغیرہ کی طرف امام بنیفا کی تقلید صرف روح میں کرتا ہے تو اگر آپ یہ بات اب مانتا ہے تو امام بنیفا کی عقیدہ میں مقلد نہیں ہے کس لیے آپ نے عقیدہ میں وہ چھوڑا ہے وہ کہاں جگہ کہا کہ تقلید واجب ہے اے لوگوں میری تقلید کرو میری بات نہ چھوڑو انہوں نے کہا يا يعقوب ويحك لا تكتب اللہ تک تو شر اقول و ارجوان گادہ امام ابانی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ ہر بات ہم سے مت لکھو اس لیے کہ میں ہاں آج ایک بات کہتا ہوں پھر اس سے رجوع کرتا ہوں اس لیے کہ اشتہار پر بنا ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کو جواب ضرور بتاؤ قرآن و حدیث سے بلکہ امام ابانی فر سے کہ امام بنیفا نے کہا ہے کہ تقلید واجب ہے واجب کا کیا معنی ہے واجب ما ثبت بدلیل شبہ عند الاحناف اے احناف کی تعریف ہے ثبت بدلیل فی شبہ تو تقلید کی وجوب ثابت کرو امام اللہ علیہ سے ثابت کرو اور واجب لغت میں مرادی پہ فرض آتا ہے پھر آپ نے کہا تقلید شرک ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تقلید شرک ہے جو آپ آپ آپ کی لوگ کرتا ہے وہ اے ہے کہ آپ قرآن و حدیث چھوڑتا ہے اور امام بنیفا کے اقوال کو لیتا ہے مثال اے ہے کہ اگر آپ کیا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کیا ہے تو میں آپ کی مثال بتاتا ہوں جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ایمان کی زیادت اور نقصان آیا ہے اور آپ کہتا ہے کہ ایمان میں نہ زیادت آتا ہے اور نہ نقصان آتا ہے تو اے امام اے, اے تقلید ہے اور اے شرکی تقلید ہے جو آپ نے قرآن و حدیث کی اس کی لیپ چھوڑا ہے قرآن و حدیث میں ایمان کی زیادت اور نقصان آیا ہے اور آپ نہیں مانتا ہے تو یہ شرکی تقلید ہے شرکی تقلید کی اور کیا مثال ہے میں انشاءاللہ شاء دوسری مثال بھی بتاتا ہوں جو قرآن میں ایسا آتا ہے اور آپ نے ایسا کیا ہے جو کنز میں آیا ہے کنز میں ایسا آیا ہے کہ اگر ایک انسان زنا بھی مستجارہ کیا ہے ایک دا سنگ مانا بھی جوڑی گی چی او سڑے پو مزدوری خز ونی سی او داری سا زنا کی حد پہ نشتہ دے اگر ایک عورت مزدوری پر اجرت پر اجرت پر لیتا ہے اور اس کی زنا کرتا ہے تو اے جائز ہے یعنی اس پر حد نہیں ہے اس نے ایسے لکھا ہے کہ اس پر حد نہیں ہے یا کنز میں ہے کنز لگ روالے ماتا قاضی خانم روالے پائیں کی دائلی کری نو تو آپ کیسے ایسے بتایا ہے کہ تقلید و سنت مقلد کے لیے ضروری نہیں ہے مقلد کے لیے قول امام کافی است مقلد کے لیے قول امام فقط کافی ہے آپ کی کتابیں میں موجود ہے فتح میں ہے دوسری کتابوں میں بھی ہے اور اس کتاب میں بھی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ محمود حسن صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن حدیث کی اتباع کی صنعت بتاؤ پھر آپ نے کہا ہے کہ امی کے لیے تقلید کون سی کی تقلید کرتا ہے آپ صورت فاتحہ نہیں جانتا ہے امام بنیفا کی تقلید ضروری ہے میں کہتا ہوں کہ امام بنیفا میں کون سی جگہ صورت فاتحہ کی تفسیر کیا ہے یہ بتاؤ امام بنیفا کی تفسیر بتاؤ ایک کتاب بتاؤ کہ اس کے اندر قرآن اور حدیث کی تشریح ہو تو یہ بتاؤ آپ پر لازم ہے کہ یہ بتائے کہ امام بنیفا نے ایک تفسیر لکھا ہے یا شرح حدیث لکھا ہے یا حدیث میں کیا کتاب لکھا ہے ایسی ہوا پہ سے روانہ سے پس پرت پیسے روانہ ہاں نپدی وجوہ اوزدا خیم په کتابوں کتابونه کی میں اے بتاتا ہوں کہ امی تقلید ایمن ہے امی کے لیے تقلید ایمن ہے اس لیے تقلید اما ان شخص کر سکتا ہے کہ جو امام کی کتاب کو جانتا ہے اور امی کتاب کو نہیں جانتا ہے جسے شخص کہتا ہے کہ انا نحوی میں نحوی ہو لکھ کے خبر پورا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نحوی ہو تو وہ نحوی نہیں ہے ہو سکتا ہے جب نہ نہیں جانتا ہے امی امام بنبا کی مقلد نہیں ہو سکتے اور شامی میں آیا ہے تین صفحہ میں آیا ہے اے کہتا ہے کہ امی کے لیے مذہب نہیں ہے اے فرماتا ہے وقت شاہ ان العامی لا مذہب الح عامی کے لیے مذہب نہیں ہے بل مذہب و مذہب مفتی ہی بلکہ ان کی مذہب مذہب مفتی والا ہے ان کی مذہب امام بنیفا نہیں ہے بلکہ ان کی مذہب میرا مذہب ہے آپ کی مذہب ہے اس کی مذہب ہے جو عالم کن سے عالم سے یعنی سوال کرتا ہے تو اس کی مذہب اس عالم کی مذہب ہے تو اس لیے امی کی مذہب آپ ثابت کرو پھر حنفی میں ثابت کرو کہ ایک امی شخص امام بنیفا کی مقلب ہو سکتا ہے یا ثابت کرو اور امام بنیفا کی ایک کتاب ثابت کرو کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کیا ہے امین اس کی طرف انتابیداری یعنی کرتا ہے کتنا وقت زیادہ ہو گیا ایک منٹ الحمد للہ وقفا وسلام علام اللہ نبی آباد اما آباد مولوی صاحب نے بہت ساری باتیں میں نے عرض کیا کہ عادت شریف ان کی یہ ہے کہ اپنی ہر تقریر میں بہت سارے دعوے کر جاتے ہیں لیکن دلیل ایک پہ بھی پوری پیش نہیں کرتے یہ عادت شریفہ ہے کہ اپنی ہر تقریر میں بہت سارے لاتعداد دعوے کرتے ہیں بے شمار لیکن اپنے دعوے پہ دلیل نہیں پیش کرتے سراہتن کہ ہاں میرا دعویٰ اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے مثلا اس تقریر میں انہوں نے بہت سارے دعوے کیے ایک دعویٰ تو یہ کیا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ میری تقلید مت کرو پھر فتح شامی سے عبارت پیش کر دی میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ شامی سے یہ بات دکھاؤ کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہو کہ لا دونوں میری تقلید مت کرو لیکن شامی میں سے یہ نہیں دکھا سکے نہ شامی کے اندر ہے یہ امام ابو حنیفہ کے اوپر بہتان اور جھوٹ ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے ایک کال امام ابو حنیفہ کا پیش کیا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ لا تک تو بانی کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ میری تقریر <clears throat> یہاں سے ثابت کیا کہ میرا اتباع نہ کرنا کوئی بات میرے سے نہ لکھنا کیونکہ میں ایک دن ایک بات کرتا ہوں دوسرے دن رجوع کر لیتا ہوں یہاں سے انہوں نے ثابت یہ کیا کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ امام و کی تقلید نہیں کرنی چاہیے موری صاحب سے میری گزارش ہے موری صاحب مسلم شریف کتاب ہن تصبت کے اندر باقاعدہ یہ حدیث رسول اللہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تک تب انی غیر القرآن و من کا تب انی غیر القرآن فلیوم میں ہو یہی الفاظ ہیں تھوڑا سا فرق ہے ٹھیک ہے اچھا جی چلیں گے جی۔ کہ بھئی جو کچھ بھی میرے سامنے قرآن کے خلاف جو میں تمہارے لا تک تو بنی غیر القرآن جو بھی میں قرآن کے علاوہ کہوں تو وہ مت لکھو تو مولوی صاحب اس کا کیا مطلب ہوگا اگر منکرین حدیث یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ میرا اتباع نہ کرو تو مان لیں گے آپ ان کی بات کیونکہ نبی کریم علیہ صاحب نے فرمایا کہ میری حدیث کو نہ لکھو ٹھیک ہے تو اس سے آپ کیا یہ ثابت فرمائیں گے کہ منکرین حدیث کے سامنے آپ یہ کہیں گے منکرین حدیث یہی کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے خود منع کر دیا کہ حدیث کو نہ مانو تو تم کیوں مانتے ہو حدیث کو تو آپ منکرین حدیث کی بات مان لیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے منکرین حدیث نے یہ بات کہہ دی ہے لہٰذا ہم آج کے بعد رسول اللہ کا بھی اتباع نہیں کرتے تو آپ وہاں رسول اللہ کا بھی اتباع چھوڑ دیں گے پھر موری صاحب نے یہ بات عرض کی کہ تمہارے عقائد جو ہیں وہ قرآن حدیث کے مخالف ہیں یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جتنا مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں بولا جو انہوں نے ہمارے اوپر بولا ہے میں کہتا ہوں کہ ہماری عقائد کی کتابیں باقاعدہ موجود ہیں مولوی صاحب ایک ایک عقیدہ میں پڑھتا جاؤں گا اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھیں گے کہ دیکھو تمہارا عقیدہ یہ ہے اور قرآن یہ کہتا ہے سری آیت پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں جتنے عقائد کو یہ غلط ثابت کرتے جائیں گے قرآن حدیث سے ان ان عقائد سے میں رجوع کرتا جاؤں گا باقیوں کو میں ذمہ دار نہیں ٹھیک ہے میں رجوع کرتا جاؤں گا لیکن یہ کہنا کہ میں کہتا ہوں تو میں کی بات نہیں مانی جائے گی ہاں قرآن حدیث سے آپ ثابت کریں جو آپ کی دلیل ہے آپ اس سے ثابت کریں پھر ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بات ٹھیک کہتے ہیں آپ بات کچھ کریں اور اس کے اوپر دلیل کچھ دیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم نے اپنا مدعا ثابت کر دیا ایسے مدعا ثابت نہیں ہوتا پھر مولوی صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی امام حنیفہ سے تم پیش کرو کہ انہوں نے کہا کہ میری تکلیف واجب ہے بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر بعد میں آتا ہے پہلے قرآن حدیث کا نمبر ہے قرآن نے خود کہا ہے وط امن اناب علیہ کہ آپ اتباع کیجئے اس کا جو میری طرف رجوع کرتا ہے جیسے دیکھو نا اس آیت میں آیا کہ یہاں حدیث کی سراخت نہیں ہے نا یہ آیا کہ تم اتباع کرو اس کا جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے منکرین حدیث کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے حدیث کا اتباع کرنا بھی شرک ہے منکرین حدیث یہ کہتے ہیں یہ ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث بھی اس میں داخل ہے کیونکہ نبی کوئی بات بھی جو ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں کرتا بلکہ قرآن ہی کے مطابق بات بات کرتا ہے یہ کہتے ہیں اسی طرح جیسے یہاں اتباع کا لفظ ہے اسی طریقے سے دوسرے مقام پہ قرآن نے مشتحد کی تقلید کے بارے میں یہ کہا طب سبیر امن اناب انا کہ تو اتباع کر اس کا جو میری طرف رجوع کرتا ہے جو میری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ مشتحدین جیسے نبی قرآن کے خلاف بات نہیں کہتا بلکہ قرآن ہی کے مطابق اس کی بات ہوتی ہے اسی طریقے سے مشتحد قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا بلکہ قرآن حدیث کے اندر وہ جو پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کا استخراج کر کے سامنے لا کے امت کے سامنے رکھتا ہے اور امت ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے چلتی ہے اس کی اتباع کے اندر قرآن نے خود یہ کہا ہے اور تحقیق کا حق بھی قرآن مجید نے اس کو دیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خوشی کی خبر آئے یا خوف کی خبر آئے امن کی خبر آئے کوئی بھی خبر آئے تو تم ایسے کرو کہ اس کو اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ اگر اللہ کا رسول موجود نہ ہو تو پھر منہم اور اہل علم کے پاس لے جاؤ اور الامر کے پاس لے جاؤ کون لوگ ہیں لا الذین یستنبطون من وہ لوگ ہیں جو اپنے علم کے ذریعے سے استمباد کرتے ہیں استمباد کا کیا لغوی معنی ہے استمباد کا لغوی معنی ہے پانی کی تہ میں چھپا ہوا جو پانی ہے اس کو نکال کے باہر لے آنا یہ لغوی معنی ہے استمباد کے پانی کی تہ میں زمین کی تہ میں جو چھپا ہوا پانی ہے اس چھپے ہوئے پانی کو نکال کے باہر لے آنا یہ مانا ہے استمبا یہاں ایک اشارہ ہے وہ اشارہ یہ ہے کہ دیکھو جیسے زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے لیکن ہر آدمی کو نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے اسی طریقے سے قرآن حدیث میں مسائل ہوتے ہیں اگرچہ راہ نہیں ہوتے لیکن ہر آدمی کو وہ نظر پھر دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جیسے ہر آدمی زمین کی طے میں سے چھپا ہوا پانی نہیں نکال سکتا اسی طریقے سے ہر آدمی قرآن حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا اگر کوئی آدمی زمین کو کھودتا ہے اور زمین کو کھودنے کے بعد وہاں سے پانی نکالتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے پانی نکالتا ہے اور پانی نکالنے کے بعد بورنگ کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے پانی نکالتا ہے اور نکال کے پائپ لائن لگا کے ٹوٹی لگا کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور ایک آدمی یہ کہتا ہے جی کہ چونکہ یہ پانی نورستانی صاحب نے نکالا ہے یہ نورستانی صاحب کا بنایا ہوا پانی ہے میں اس کو نہیں پیوں گا چونکہ میں تو مشرق ہو جاؤں گا یہ کوئی بے وقوف اور احمد ہی کہے گا سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نورستانی صاحب نے زمین کی طرح سے بورنگ کر کے جو پانی نکالا ہے اس پانی کا خالق بھی اللہ اور زمین کے اندر جو پانی موجود ہے اس کا خالق بھی جو نلکے میں سے پانی پی رہا ہے وہ پانی بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا پی رہا ہے نورستانی صاحب کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم خود نکال نہیں سکتے تھے انہوں نے اپنا خرچہ کیا محنت کی کرنے کے بعد پانی نکالا نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیا اسی طریقے سے اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو مشتحدین کا تمہارے اوپر یہ احسان ہے وہ قرآن اور حدیث کو سے مسائل کو نکالتے ہیں نکال کے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ریاض بلّہ وہ ایسے ہیں تابوت ہیں یا وہ شیطان ہیں اور ان کے پیچھے ہم اس طریقے سے ٹمن باندھنا شروع کر دیں تو یہ حق اور انصاف کے بات یہ بالکل خلاف ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خیر و قرون میں جو چیز قرآن حدیث میں نہ ہو وہ شرک ہے یہ شرک کی انہوں نے تعریف فرمائی ہے کہ جو چیز قرآن حدیث میں نہ ہو وہ شرک ہے یہ شرک کی انہوں نے تعریف کی ہے کیسٹ کے اندر موجود ہے سالس کیسٹ موجود ہے لگا کے دیکھ لیں آپ کہ جو چیز قرآن حدیث میں نہ ہو وہ شرک ہے میں موری صاحب سے کہتا ہوں کہ یہی تعریف اگر قرآن حدیث سے آپ مجھے دکھا دیں تو یہی فیصلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات نہیں کہ جو بات موری صاحب کرتے جائیں وہ ساری ٹھیک ہے اور جو ہم پیش کریں یا حناف پیش کریں وہ ساری باتیں غلط ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی آئم اکرام کی یا امام مخلیفر رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم امام حریفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو قرآن اور حدیث کے مخالف مانتے ہیں اور قرآن حدیث کے مخالف سمجھ کے وہ قرآن حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہم یہ بات قرآن حدیث کو چھوڑ کے ان کی بات کو مانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں جو مسئلے صلاحت نہیں ہیں ان لوگوں نے محنت کی ہے محنت کرنے کے بعد ان مسائل کا استخراج کیا ہے استخراج کرنے کے بعد وہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں ان کا ہم اتباع کرتے ہیں یہ ہے تقلید مولوی صاحب نے اس کو شرک ثابت کرنا ہے کہ یہ شرک ہے اس کی سراہد دکھانی ہے مولوی صاحب نے ٹھیک ہے اور مولوی صاحب اگر اس کی سراہد دکھا دیں گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا ٹائم ٹائم جی ہے آپ نے بول سب چونکہ آپ نے ٹائم زیادہ لیا نا کتنا کتنا ٹائم گیا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسائل اشتہادیہ کے اندر ہم امام ابو عریف رحمۃ اللہ علیہ کی تکلید کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک کی نہ کرو سب کی کرو میں مولوی صاحب سے کہتا ہوں مولوی صاحب ایک کی ہم کرتے ہیں تو آپ شرک کہتے ہیں اور چار کی کہتے ہیں تو یہ تو عید ہے یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا نا کہ جو آدمی اگر ایک بت کی پوجا کرے تو پکا موحد ہے پکا مشرق ہے چار بتوں کی پوجا شروع کر دے تو پکا موحد بن گیا بھائی صبح کو ایک بت کی پوجا کرے دوپہر کو دوسرے بت کی پوجا کرے شام کو تیسرے بت کی پوجا کرے اور عشاء کے وقت چوتھے بت کی پوجا کرے وہ تو پکا تو عیدی ہے جو ایک بت کا پجاری ہے وہ پکا مشرق ہے عجیب بات ہے یہاں تو مولوی صاحب اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے یہاں پہ ہندوستان اور بر صغیر کے اندر کہ بھائی تم حنیفہ کی تکلیف کیوں کرتے ہو نبی کریم وسلم کے زمانے سے یہ بات یعنی صحابہ اکرام کے دور سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ جس جس علاقے میں جو جو عالم اس کی جو جو رائے جاری ہوتی تھی باقی وہ لوگ جو عامی ہوتے تھے اس کا اتباع کرتے تھے مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتابیں ہیں اٹھارہ ہزار کے قریب اس کے اندر صحابہ اکرام کے فتح جات موجود ہیں مولوی صاحب بتا دیں اور یہ کہہ دیں کہ وہ سارے کے سارے صحابہ جیسے یمن کے اندر مذہب نے جبل کو بھیجا گیا جو فتویٰ وہ دیتے تھے سارے لوگ مذہب نے جبل کی تقلید اور اتباع کے اندر بغیر دلیل پوچھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے تو مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے مشرق تھے وہ سارے کے سارے مشرق تھے ہمیشہ سے اس وقت سے یہ کام چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ اہل علم تھے وہ فتویٰ دیتے تھے اور جو لوگ عامی تھے وہ ان کے فتوی کے اوپر بغیر مطالبہ دلیل کے عمل کیا کرتے تھے ٹھیک ہے یہی اصل نظائی مسئلہ ہے مودی صاحب یہ کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس وقت بھی جو کرتے تھے وہ بھی مشرق تھے آج تم کر رہے ہو یہ بھی شرک ہے تو پھر تم ہم مان لیں گے اور قرآن دی سے ثابت کرتے ہیں بس خبر ختم ہو ان شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب آپ دعا کرو ان شاء اللہ اور بات بات سنو ان شاء اللہ آپ دعوت سے باغتا ہے دعویٰ آپ نے اے بتایا ہے کہ تقلید امام حنیفہ واجب ہے اس پر آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اتبع ابا حنیفہ اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک شخص آتا ہے جو اس کا نام ابو حنیفہ ہے وہ سرا جمتی ہے اور وہ کوفہ میں ہے اس کی اتباع کرو اور اس کی اتباع اگر تقلید نہ کرے تو واجب اب سے چھوڑا جاتا ہے واجب وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے ضروری کیا ہے اللہ رب العزت نے امت پر لازم کیا ہے تو کہاں اور کس جگہ میں اللہ رب العزت نے اے فرمایا ہے کہ تقلید امام بنیفا واجب ہے اگر آپ کہتا ہے کہ تقلید امام بنیفا واجب ہے تو مقلد ہے مقلد کے لیے یہ چاہے کہ وہ امام ابحانیفہ کے قول پیش کرے کہ امام سے ہم نے کہا ہے کہ تقلید واجب ہے اور ہم امام بانیفا کی تقلید کرتا ہے تو اے بات ثابت کرو بھائی اس بات کو یعنی اپنے ذہن میں رکھو کہ امام ابانی فا نے کہاں کہا ہے کس جگہ میں کہا ہے کہ تقلید میرا واجب ہے اے بتاؤ آپ مقلد ہے غیر مقلد آپ مقلد ہے آپ کہتا ہے کہ امام ابانی فا کے اقوال میں مانگتا ہوں اس لیے کہ میں قرآن و حدیث کو نہیں جانتا ہوں اور اے عوام قرآن و حدیث کو نہیں جانتا ہے تو امام ابانیفا نے کس جگہ میں کہا ہے کہ میرا تقلید کرو پھر آپ نے کہا اس دعوی کی طرف آپ نہیں آتا ہے اس لیے یعنی بات طویل ہو جاتا ہے آپ آپ بات لمبی ہو جاتا ہے ہے پھر نے کہا کہ امام بنیفا کے قول آپ نے غلط پیش کیا ہے میں کہتا ہوں کہ امام بنیفا سے بہت ساری اقوال نقل ہے وہ تابعی ہے وہ قرآن و حدیث کے تابع تھا انہوں نے ایسے تقلید کبھی نہ دیکھا جو آپ کرتا ہے اگر امام بنیفا آپ بھی زندہ ہو جائے تو آپ پر انشاءاللہ لعنت کرتا ہے کہ میں نے ایک کب کہا ہے کہ آپ قرآن و سنت ہم کے لیے چھوڑے جو قال اللہ تعالیٰ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو میری ماں کی عبادت کرے تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتا ہے کہ ماں قلت لهم امام بنفا بھی ایسے جواب انشاءاللہ قیمت میں کرتا ہے تو میں پہلے امام بنیفا کے اقوال بتاتا ہو کہ انہوں نے تقلید سے منع کیا ہے اور اے اقوال انہوں نے اوقلا کے لیے کیا ہے تو ایک اشارہ کافی ہے عقل کے لیے انہوں نے کہا ہے رد المختار دیوبند میں ہے پینسر سبھا میں اقاض میں ہے بہاسر سبھا میں ہے امام بنیفا ہے صح الحدیث مذہبی جب حدیث آپ کو پہنچا جائے جس طریقے پر ہو وہ میرا مذہب ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ میرے اقوال کو چھوڑو اور حدیث کو لے لو اس لیے کہ میرا مذہب اور میرا طریقہ اور میرا راستہ ہے کہ میں حدیث پر چل جاتا ہوں لیکن ساری حدیث ہم کے ساتھ نہیں ہے امام بنی پا نے دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ساری حدیث کی ذخیرہ ہم کے ساتھ ہے پھر انہوں نے فرمایا لا لأحد يأخذ بقولنا ما لم يعلم من لے کو اے بات ان ان بات سے آپ خلاف ہے اس لیے امام کہتا ہے لا يحل لأحد ایک شخص کے لیے جائز نہیں ہے اس بات کو سمجھو بھائیو لا يحل لأحد ایک شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ عمل کرے میرے قول پر ما لم يعلم یہاں تک کہ انہوں نے اے معلوم نہیں کیا ہے کہ میں نے خزاں کہ میں نے اے دلیل اے مسئلہ کہاں سے نکالا ہے امام نے کہا ہے میزان لشعرانی پہلا جل پچپن صفحہ میں اعلام المقی دوسرا جل تین سو نو صفحہ پر ہے اعلام المقین اس جگہ میں موجود ہے انہوں نے کہا لا اس عبارت کے اندر آپ فکر کرو کہ امام فنی تقلید سے منع کیا ہے یا میں نے نہیں کیا ہے لا اللہ ایک شخص کے لیے جائز نہیں ہے عوام کے لیے بھی جائز نہیں ہے علماء کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری قول پر عمل کرے ما لم یا जहां तक उन्होंने ए साबित नहीं किया आया इल्म उसके लिए आया नहीं है कि मैंने एन अखज ना हो कि मैंने ए मसला कहाँ से निकाला है किस जगह से मैंने अखज किया है د دې عبارت په معنا ان شاء الله تاسو پوه شئ کنه امام باندې فوای چې جایز نه دی او تن لره او یاخذ به قول ناجز ما په مسله عمل وکي ما لم يعلم تر څو چې دا خبره نه معلومه کړي من انا خزنه چې دا مسله ما د کم ځای نه رسېدلې ده چې دا دی معلومه کړه چې امام ابن فد دا خبره کړې ده او د پلانکی آیات نه رسېدلې ده به ته د آیات تابع شولې چې پلانکی حدیث نه رسېدلې ده نو د حدیث تابع شولې دي کې د امام ابن فد تقلید سره را نه غي صرف هغه یو رهنما وندې سړي لپاره جوړیږي به بل روایت کې هغه فرمایي هو فرماتا ہے هو فرماتا ہے حرامن على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي أن يفتي بكلامي وفي رواية فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا وفي رواية ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد إمام بن فني فرمایا حرام حرام هي علامن اس شخص پر لم عرب دلیلی جو میرا دلیل کو نہیں سمجھتا ہے ایفتی اب کلامی کی وہ میری باتوں پر پتہ دیتا ہے اس پر حرام ہے امام آپ پر حرام کیا ہے کہ میری اقوال اقوال پر پر میرا پتہ نہ دو جب تک آپ نے دلائل کو معلوم نہیں کیا ہے انہوں نے اپنی اپنے آپ کو خلاص کیا ہے اللہ کے گرب سے اس اقوال سے وہ روایت میں آتا ہے کہ ہم بشر ہے نقول القول اليوم آج ایک بات کہتا ہو وہ جو سوئی کل کل اس سے رجوع کرتا ہو اس لیے کہ میں قیاس کرتا ہو اور حقا انہوں نے کہا ہے انہیں بدعائی کی ہے امام ابو یوسف کی وہ حقاح جملہ عربیت میں استعمال ہوتا ہے یا یعقوب اے ابو یوسف صاحب لا تک تو کل کلین ہر چیز کو مت لکھو جو آپ آپ ہم سے سنتا ہے قد ار رائے اليوم میں آج ایک رائے دکھاتا ہو واتر کو غدا پھر کل اس کو چھوڑتا ہو وہ ار رائے غدن اور کل ایک رائے دیتا ہو وہ بعد غد اس سے رجوع کرتا ہو تو اس عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ امام بنی فنی تقلید سے منع کیا ہے کہ میرے اقوال پر فتوا نہ دیو میرے اقوال کو تابعداری نہ کرو میرے تقلید نہ کرو جب تک آپ کی ساتھ دلیل نہ ہو قرآن و سنت کی دلیل نہ ہو اور میری دلیل آپ کو معلوم نہیں کیا ہو پھر فرمایا اذا قلت قولا اے عبارت شعرانی نے نقل کیا ہے پھر فرمایا اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فتركوا قولي قلت قولا جب میں اے بات کہتا ہو جو خالف کتاب اللہ تعالیٰ کی وہ قرآن کے خلاف ہوتا ہے وہ خبر رسول اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف ہو فتر کو قولی میرا قول چھوڑو احمد ابسار میں ہے اور فتح الدین خاص ہم نے نقل کیا ہے تو اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ ماں اب فرحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا ہے اس جگہ میں دوسرے اور عبارت ہے قال ابو حنیفہ حرام بکرام میزان شرعی کا عبارت ہے اور انہوں نے کہا ہے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے فمن خرج عن سنت ضلہ امام ابن فنی فرمایا ایاکم والقول فی دین اللہ اپنے آپ امام ابن فرمایا کہ دین میں قول بالرائے سے بچو جس نے نبی کی سنت کو تر کیا وہ گمراہ ہوا جس نے نبی کی سنت کو تر کیا وہ گمراہ ہوا ابو حنیفہ سے کس نے پوچھا کہ اگر آپ کا قول کتاب اللہ کے مخالف ہو جواب دیا کتاب اللہ کو موجودگی میں میرا قول چھوڑ لو اے عبارت عربی میں عقد الجید شاہ اللہ میں نقل کیا ہے موجودگی میں چھوڑ دو سے میرا قول چھوڑ دو پھر پوچھا کہ اگر آپ کا قول رسول اللہ کے حدیث کے خلاف ہو کہا کہ حدیث رسول اللہ کی ہو میرا قول کو ترک کر دو امام ابن فنی فرمایا عربی عبارت یہ ہے سئل ابو حنیفه رحمه الله اذا قلت قولا اذا قلت قولا وكتاب الله يخالف قال اترك قولي بكتاب الله ثم قال اذا قلت قولا وحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قال اترك قولي بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم اس عبارت بھی اور ہے انشاءاللہ میں نقل کرتا ہوں اس سے اے واضح ہوتا ہے کہ امام بنیفا نے تقلید سے منع کیا ہے امام بنیفا نے تقلید سے منع کیا ہے آپ ایک نس بتاؤ فقہ کتاب سے بتاؤ کہ انہوں نے اے کہا ہے کہ تقلید واجب ہے پھر آپ مقلد ہے اگر ایک عبارت آپ نے پیش نہیں کیا تو مقلد نہیں ہے تو امام بنیفا سے بھی بیزار ہے اور حدیث سے بھی بیزار ہے اور قرآن سے بھی بیزار ہے ان شاء اللہ تعالی تو اے ثابت کرو امام بنی فاسی میں نے امام بنیفاسی دلائل پیش کیا ہے اس کے عبارت پیش کیا ہے اے کتابیں موجود ہے اگر آپ ایم نہیں مانتا ہے کہ اے عبارت امام بنفاسی ثابت نہیں ہے تو انشاءاللہ میں ثابت کرتا ہوں فقہ حنفی میں ہے اگر فقہ حنفی کی اے بات آپ نہیں مانتے ہیں اور دوسری بات مانتا ہے تو یہ بات اس کو ہٹ درمی اور تکبر کہتا ہے تعصب کہتا ہے پھر آپ نے کہا میں آپ کی بات کے جواب دیتا ہوں کہ ہمارا عقائد باطلہ بیان کرو آپ نے کہا کہ میرا ہمارا کون سی عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے خلاف ہے میں کہتا ہوں کہ آپ العرش نہیں مانتے ہیں آپ العرش اللہ نے فرمایا قرآن میں العرش اللہ رب العزت عرش پر ہے العلی العلی دے دے العظیم سبحان ربی اللہ رب العزت اونچی ہے اور آپ مقلدین جو ابو منصور ماتوریدی کی پیرو ہے وہ کہتا ہے دیوبند علماء کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نہ عالم کے اندر ہے اور نہ باہر ہے یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین عرش پر نہ بلکہ نہ علماء نہ اللہ رب العزت عالم کے اندر ہے اور نہ باہر ہے قرآن میں ہے بل یداہ مبسوطان اللہ کے دو ہاتھی ہے اور وہ پراخ ہے اور علماء دیوبان وغیرہ دیوبانی کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ اجسام کی ہوتا ہے اور قرآن میں ہے کہ بل ادا اللہ کے دو ہاتھے ہیں اور یہ کہتا ہے ہاتھ بے معنی قدرت ہے اللہ کے ہاتھ نہیں ہے اور ایسے ساری صفات جو ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اور اللہ کے لیے ثابت ہے اور آپ ان سے انکار کرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ آپ کے عقائد موجود ہے جو قرآن و حدیث سے خلاف ہے اور آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث سے ہمارا عقائد باطلا بتاؤ کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہو عقائد ساری کے سارے قرآن و حدیث میں موجود ہے اور ہم اس پر روان ہے روان ہے آپ نے بتایا ہے میں نے آپ کی عقائد باطیلا کو بتایا اگر آپ ان عقائد کے ساتھ یعنی ساتھی نہیں ہیں تو اب بتاؤ کہ یہ میرا عقائد نہ ہے اگر آپ یہ عقائد رکھتا ہے کہ اللہ کی وجہ نہ ہے اللہ کی استوا نہ ہے اللہ کی ید نہ ہے تو اللہ کے قرآن آپ نے آپ نے عقائد بتایا ہے اور قرآن کریم کے خلاف ہے پھر آپ نے کہا اس, اس بات کی تقلید کے لیے اے آیات بتایا ہے کہ وہ طبی سبیر امن اناب الیہ اے قرآن کریم کی آیات ہے سورت الرحمان میں آیا ہے لیکن ابدن تقلید اللہ رب العالمین قرآن میں کبھی ثابت نہیں کیا میں اس پر حلف اٹھاتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس قرآن کریم کے اندر اس بات تقلید کے لیے اشارہ بھی ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ذات کی قرآن کریم کی اندر تقلید کی اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور جو دلیل آپ بتاتا ہے وہ تقلید پر رد ہے میں انشاءاللہ ثابت کرتا ہوں قرآن کریم کے اندر اے آیات ہے وہ طبیع أَنَابَ إِلَيَّهِ واتبع سبیل من انا الیہ اللہ نے فرمایا اتبع تابع ہو جاؤ سبیل من انا الیہ راستہ ان شخص کی جو ان شخصوں کی جو انابت کرتا ہے میری طرف اے آیت کی لفظی معنی ہے اے آیت سعد رضیانوں کے بارے میں نازل ہوا ہے اور او اس کی وجہ, وجہ یہ تھا کہ سعد کی ماں نے کہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو اور اگر میری ساتھ احسان کرتا ہے وہ مشرکت وہ مشرق تھا تو سعد رضی عنہ نے کہا کہ میں نہیں چھوڑتا ہوں تو ماں نے بو کرتال کیا ہے تین دن تک تو اللہ نے آیت نازل کیا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ماں بات کی ماں اور باپ کی بات مت مانو قرآن و سنت کے خلاف شرک کے بارے میں یا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق قرآن حدیث میں عموم ہے تو اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ ماں باپ اور دوسری اشخاص کی اتباع نہیں ہے جب قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور اس آیت کے اندر یہ ہے سبیل من اناب الیہ تو صرف امام بنف انابت اللہ والا ہے اس آیت میں یہ ہے وہ طبیع سبیل من اتباع کرو راستہ ان شخص کی جو انابت اللہ کرتا ہے تو اس امت کے اندر امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل امام بخاری یہ سارے امام نابت والا نہیں ہے صرف یہ امام بنفی نابت والا ہے اور نابت کی معنی اے ہے کہ تقلید کرو نابت کی معنی اے ہے کہ اناب علیہ جو شخص اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کی انعبت کرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اور انعبا اور جو جو شخص انعبت کرتا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے انعبت کرتا ہے ددی وضاحت دا دے خبر اس میں بتا دے تمام وضاحت دا دے لگ اٹھکے ہاں جی وضاحت چې الله فرمای تابعداري وکړه د داریوں دا چې جماعت انابت والا انابت گئی انعبت پر د قران او د حدیث په اتباع باندې باندې په تقلید نے کی تکلیف اچھا جی الحمد للہ وقفا وسلام اللہ نبی آباد اما من فوج الرجیم یار تھوڑے کو قریب کرو تاکہ کیسے بعد میں گواہی دے کے انہوں نے بھی کوئی بات کی ہے مولانا نے ابھی یہ کتابیں ذرا مجھے دے دیں مولانا جہاں سے آپ نے عبارتیں پڑھی ہیں یہ جہاں جہاں سے آپ نے عبارتیں پڑھی ہیں یہ کتابیں مجھے دے دیں نہیں یہ عربی ہے نا اور یہ اصل کتابیں جن میں عبارتیں وہ بھی پیش کریں گے وہ بھی دیں مجھے میرے پاس تو کتاب ہے ہی نہیں نا میں تو دیکھو میں پنڈی سے لاؤں جا کے کتاب نہیں میں پنڈی سے لاؤں نہیں میں میں پنڈی سے لاؤں دیکھے نا میں پنڈی سے تو نہیں لا سکتا یہ جو جی میں وہی یاد کرتا ہوں یہ اصل کتابیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صنعت کے ساتھ آپ اصل کتابیں مجھے ذرا پیش کریں دیں استثال التقلید یہ ملک عبد العزیز صاحب ہیں ملتانی جی بالکل مانتا ہے شامی کیوں نہیں مانتا مجھے بتاؤ نا ہاں، ہاں، شامی میں یہی ہاں، صرف یہ عبارت ہے نا جو آپ کا دعویٰ ہے جو جس پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ عبارت مجھے اصل کتاب سے بتائیں مولی صاحب بتاؤ میں رضی کرتا ہوں کہ دیکھو نا میں اگر آپ نہ بولیں بھائی آپ نہ بولیں آپ نہ بولیں آپ نہ بولیں یا تو یا تو یہ کہیں کہ بھائی ہاں جی میرے بھائی میرے بھائی یا تو یا تو یہ کہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے تو پھر آپ آ جائیں میدان میں وہی عرض کرتا ہوں نا یہ خلاف اصول آپ کر رہے ہیں نا یا تو آپ کہیں میں بات کرتا ہوں ہاں جی۔, جی ایک منٹ میں نے ارض یہ کیا میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو دعویٰ مولانا نے خود کیا ہے کہ تقلید شخصی فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں سنت بھی نہیں مستحب بھی نہیں اب تک میں حلف ان کو دیتا ہوں کوئی ایک اس کی دلیل پیش کی ہے انہوں نے پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ تقلید شخصی ایک منٹ ایک منٹ اس سے ان کی ان کا موقف نہیں ثابت ہوتا یہ الگ بات ہے کہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پیش کیا وہ الگ بات ہاں۔ آپ بالکل ٹھیک دیکھیے ایک منٹ ایک منٹ جی بھائی عطا اللہ سمی اللہ صاحب دیکھو نورستانی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آیت پیش کیا ہے اگر یہ الگ بات ہے کہ ثابت نہیں ہوتا ثابت ہوتا ہے یہ نہیں کہتا یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ نے یہاں سے یہاں تک آپ نے اپنی بات بدل نہیں نہیں بات بدل وہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوتا ہے ہم ہاں تو جی۔ کہتے ہیں کہ بھائی ثابت ہوتا ہے آپ نہیں کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوتا ہے ایک منٹ جی، ایک منٹ ایک منٹ بولی صاحب نے جو دعویٰ اپنا دیکھیں مولوی صاحب نے ہاں جی مولوی صاحب نے جو اپنا دعویٰ کیا ہے دڑلے کے ساتھ کیا ہے وہ باقاعدہ تحریر اس کی موجود ہے میں نے عرضی کیا تھا انہوں نے باقاعدہ اس میں سراہتن اپنے دستخطوں کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ قرآن حدیث سے ہم اس کو ثابت کریں گے اب دعویٰ ان کا یہ ہے کہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے بلکہ بعض اوقات شرک ہے بعض اوقات بدت ہے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ایک قرآن کی آیت پیش کرو جس میں یہ صلاحت ہو ہم مان لیں گے ایک حدیث مبارکہ پیش کرو کہ جس میں اس بات کی صلاحت ہو آیتیں یہ پیش کرتے رہے لیکن ان میں سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا ہاں جی کون سی عبارت ساري الحديث سئل ابو قلت كتاب قولي قولي بكتاب الله الله الله فقيل كان خبر الرسول صلى عليه وسلم يخالف قالوا بخبر عقد عقد شاول نقل ہے ہے ہاں تو اے امام اچھا جی ایک منٹ جی ایک منٹ نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نہیں دیکھیں مجادلہ مجادلے کی طرف نہ جائیں میں نے عرض یہ کیا ہے کہ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ جو آدمی قرآن حدیث کا نام لیتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن حدیث سے اپنی بات کو ثابت بھی کرے قرآن حدیث کا نام لے کے جھوٹ نہ بولے بس یہ عرض ہے کہ اگر قرآن حدیث کا نام لیتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ قرآن حدیث سے اپنے موقف کو اپنے مدعا کو ثابت کرے ہمیں ماننے میں کوئی انکار نہیں آپ پھر لکھ کے دے دیں کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ غلط تھا میں ثابت نہیں کر سکا آپ لکھ کے دے دیں تو میں ثابت کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ لکھ کے دے دیں کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا یہ نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے میں عرض کرتا ہوں امام حنیفہ اللہ ہے رسول ہے کیا چیز ہے یہ بتاؤ میرے بھائی آپ نے دیکھے نا اگر آپ نے ہاں جی، عرضی کرتا ہوں چند کرتا ہوں ایک منٹ جی بھائی ایک منٹ तकरीबन एक एक मिनट जी एक मिनट आप देखें अगर खबर دلیل نه تلک مهرباني وکړي ټول خبر باندې مونږ پیوګو مونږ له الله عقل را کړی که څو غلطه خبرو کې مونږ پیوګو تاسو د امانو کار نشته خبره لکه بس خلاص ده ختمه ده دلیل هم د شي لکه هغه قران نه چیو دلیل هم د شي لکه امام حنیفه نه چیو دلیل هم د شي لکه حدیث ته چیو نور دې ته دلیل څه شی وای هغه د مولا خبره ده وای پړول غواړي پړول غواړي چې نه خپړي هغه خبره نشته لیکن دا خبره واوري دا ټول چې کوم زمونږ ناشې لازم خپل دي دا زموږ رشتہ دار دي دا غلطه چا کړی دا چې دا مناظره مقرر کړی دا د هغه جبو د پاره چې یو پښتو ده او بل هغه د اردو ده غلط کاری کړی دی بهر حال اوس دومره قطکار وکړي چې د ښې او د بدې معلومات وکړي لیکن یو خبره تاسو ته کوم دا واوري په غوږونو باندې چې د الله پیغمبر پیغمبر تاسو منای کړي کعب بن اشرف څوک يهودي وګنه اغه داغه مناظره نه شو د الله پیغمبر چې کوم دغه تغاړه دی کړي دی وخت علم مبل ان ته کوم کله غاړه کیږي اغه یو خبره دا پنځل زله وکړه والله بالله تاسو بل خبره پېستې کې نه تکو یو خبره دا پنځل زله وکړه مغه تاویره تاوی ولې حق نه وایي خو دومره قد تګارو کې چې ورته د ملیشیا مون پری یو څو خبره ته چې وی کې مونږ ان شاء الله خبره واوري پوه نور اجازه مکه واچې چې څه ذکر یې نور وایي علي آپ دیکھیں بات یہ ہے ایک منٹ میں عرض یہ کر رہا ہوں خبر ختم وقت ہو جاتے لکه الله ته مخکې لږ صبر وکړه هغه ورته ویلي چې دا واجب دی ٹھیک ده ابا د واجب ابا د واجب دلیل درکې یک منټ ولې سي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 ونساء واتقوا الله الله الله الله تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث خیر الحدیث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور وكل وكل بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار میرے دوستو بھائیو یہ لڑنے کی بات نہیں ہے یہ علماء کی آپس میں بات چیت ہے جو جو دعوی کرتا ہے اس کے اپنے نظریے کے مطابق اپنے علم کے مطابق اس کے لیے دلائل پیش کرتا ہے لیکن آپ لوگ خواہ مخواہ چھیڑتے ہو اور شور مچاتے ہو دیکھیں تقلید ایک ایسے لفظ ہے کہ وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ہاں جہاں قرآن نے تقلید کا لفظ استعمال کیا ہے یا حدیث نے استعمال کیا ہے یہ اس معنی پر کہیں نہیں استعمال کیا جس معنی پر یہ لوگ تقلید لیتے ہیں تقلید قرآن نے جو استعمال کیا ہے وہ بھی گلے میں پٹے ڈالنے کے جانوروں کے اور احادیث میں بھی اسی معنی کے لیے استعمال کیا ہے اور اہل لغت میں بھی اسی معنی کے لیے استعمال کیا ہے اچھا اب یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تقلید شرک ہے قرآن سے ثابت کرو یا یہ کہتا ہے کہ تقلید فرض ہے قرآن سے ثابت کرو یہ دونوں بات بیجا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تقلید واجب ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت کرو غلط ہے رہتے دنیا تک قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا ہے یہ لفظ کہ تقلید واجب ہے اللہ نے فرمایا ہو کہ تقلید واجب ہے یہ لفظ ہاں اگر یہ کہے کہ تقلید لفظ لے کر کہ تقلید شرک ہے اسی لفظ کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے ہاں قرآن میں یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اور کسی کی بات کو جو بھی لیتا ہے وہ یہ مومن نہیں ہے یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی بات کو چھوڑ کر رسول کی بات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بات کو لے لیتا ہے وہ جو کوئی بھی ہو میں ہوں امام صاحب ہو امام حنیف صاحب ہو امام احمد بن حنبل ہو جو کوئی بھی ہو یا یہ حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر دنیا کے قیام تک اللہ کے رسول کی بات کی مخالف بات کو لیتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑتا ہے اس کو اللہ نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے خواہ وہ بات میرے ہو وہ بات ابو بکر کی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ جس کی بھی ہو اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اس کے بات کو لے لے تو یہ شرک کہو کفر کہو نفاق کہو اسلام کے بعد جو بھی نام رکھو وہ اسی نام کے مستحق ہے اور اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں شیخ صاحب بھی مانتے ہیں ہمارے مہمان اور جو جتنے بھی علماء کرام ہیں خواہ وہ بریلوے ہیں وہ بھی مانتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے <clears throat> کہ وہ اس کو مخالف نہیں سمجھتا ہو یہ جو بات کرتا ہے اللہ کے رسول کی مخالف نہیں سمجھتا ہو کوئی تعویل کرتا ہو وہ الگ بات ہے لہذا ان چیزوں پر لڑنے کی اور ان چیزوں پر ہاں قرآن اور حدیث سامنے آ جائے وہ جس کے قول بھی اس کے سامنے آ جائے اس کو مول سے بھی شرک کہتا ہے میں بھی شرک کہتا ہوں اللہ سے بھی شرک کہتا ہے یہ سب شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یا اللہ کے بعد آ جائے اور دوسرے کی بات کو لے لیں کیوں اس نے اللہ کے حکم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اس شخص کو شریک کیا تو میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی <clears throat> آپ نے اسی سے ثابت کرنا ہوگا اسی سے ثابت کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب خود ہی مول صاحب کو یہ علم ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم بات ٹھیک ہے کہ وہ استدلال کرتا ہے کیا کیا نام ہے اس کے وہ منکرین حدیث ہے لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وہ کا ذکر قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بیان کرو جو اللہ کے رسول کی بیان کیا ہے مانزل اللہ ہے سما علینا جمع ہو سما ان علینا بیان وہ بیان اللہ نے اپنے بیان کو بھی بیان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو بھی ہمارا بیان ہے بیان کہا ہے لہذا ان چیزوں اب و طب سبھی من انا بلیہ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ طب سب یہاں یہ کہا ہے کہ وہ طب سبیل من انا الیہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولیا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ واجب ہے ٹھیک ہے اور فقہ حنفی میں یہ بات ہے کہ بھائی واجب اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے جس میں شبہ ہو قطعی نہ ہو وہ طب من انا بھائی یہ تو قطعی ہے تو پھر بجائے اس کی کہ اگر اس سے تقلید ثابت ہوتا ہے تو فرض کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اس کو ہم واجب کہتے ہیں بھائی یہ ہیری پیری کی بات ہے اب بات یہ ہے کہ اگر مولوی صاحب ہو یا دوسرا کوئی ہو یا تیسرا کوئی ہو بات کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ اسی سے ثابت کرو اسی لفظ ثابت کرو سراحت ثابت کرو مراحت ثابت کرو یہ ویسی کی ویسی باتیں ہیں بھائی سراحت اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ فلا ورب کلا فلا ورب بھی کلا یؤمنون مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت پر کہ یہ لوگ مومن ثابت ہی نہیں ہو سکتے کب تک حتیٰ یحکموں کا جب تک کہ آپ کو حکم تسلیم نہیں کیا ہو باقی یہ کہ اختلافی مسائل اختلافی مسائل یہ مقصد مولے صاحب کا اختلافی مسائل سی فروئی اختلافی اور مذاہب کے نہیں جو بھی اختلاف دو مسلمانوں کے بیچ میں آ جائے اختلافی مسائل سی یہ مقصد ہے مولیا صاحب کی جو بات دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پڑ جائے کہ ایک یہ کہتا ہے یہ ہے وہ دوسرا کہتا ہے یہ ہے اس بات کو اللہ کے رسول کی طرف لے جانا ہے اگر کسی نے دوسرے کی طرف لے گیا اس کو تو اس کو اللہ کے رسول نے اللہ نے فرمایا کہ فلاح ورب کلا یومن ہی نہیں ہاں یہ بھی فرمایا صرف ماننا نہیں ہے اگر کسی وجہ سے حاکم وقت ہے قاضی صاحب ہے اس نے فیصلہ کیا مان تو لیا لیکن جی خوش نہیں ہے تب بھی اللہ نے فرمایا کہ فلاح و رب کلا حکم کا فیما شاجرہ بین ہوں سم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم سم يجدوا في انفسهم حرجا پھر دل میں کسی قسم کی کڑک نہ آ جائے اس میں بس خوشی صرف لیں میرے دوستوں میرے بھائیوں اب ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی اللہ اکبر فرض ہے یہ لفظ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے یا اللہ نے فرمایا ہو کہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے بھائی فعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعال المسلمون یہ خام خواہ کہ ہمارے شیر کی بات ہے لہذا ہاں ٹھیک ہے بہرحال یہ بات یہی ختم کر لو جتنے بھی کرو گے تو اتنا بڑھ جائے گا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں۔ ہاں۔ بالکل بالکل وجہ ہے کیونکہ امیر اللہ آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں W W W dot M U N A Z A R A مناظرہ ڈاٹ او آر جی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتا ہے W W W dot I R C P K dot com اور W W W dot A H L U L H A D double E T H الحدیث ڈاٹ نیٹ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں Islamic research centre Rawalpindi Pakistan phone number zero five one four eight three zero three eight six mobile number zero three zero one five six one five double eight one zero three four five five zero nine three seven four nine